دونوں لائن کے پہلو ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے یہ بھی مطلوب ہے اور دوسری محنت جو ہماری مقامی محنت ہے ماشاءاللہ ہمارے اجتماع میں ہر سال کے اندر ایک مجلس ہماری مقامی عمل کی ہوتی ہے اب دوستوں بزرگوں اس مقامی محنت کے ذریعے سے ایک ماحول بنانے کی محنت ہے چونکہ آدمی کا دن پر جمنا ماحول کے نتیجے پر آسان ہو جاتا ہے بلکہ دنیا کی ہر چیز کو اگر ہم دیکھیں گے تو ماحول سے آدمی باقی رہتا ہے چائے اپنے تھرموس کے اندر تو باقی رہے گی کیونکہ اس کو گرمی کا ماحول ہے لیکن اگر آپ نے باہر نکالی بولو کتنے منٹ میں ٹھنڈی ہو جائے گی پانچ منٹ مچھلی اپنے ماحول میں زندہ رہے گی اپنے پانی میں لیکن اگر اس کو ہم نکالیں گے تو مچھلی مر جائے گی ایسے دوستو بزرگوں اس ہماری مقامی محنت کے ذریعے سے ماحول کو بنانا ہے اور ایسا ماحول بنانا ہے ایسا ماحول بنانا ہے جیسا ماحول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علی فرمایا کرتے ہیں کہ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ اللہ کرے اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے جیسا ماحول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اتنا نماز کا اور دین کا اور اللہ کے احکامات کے پورا کرنے کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ماحول تھا کہ کھلا ہوا منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھے ماحول کا نتیجہ تھا جتنے بھی اللہ کے احکامات آتے تھے چونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے ایمان کی محنت ہوئی ہے تو جتنے بھی اللہ کے احکامات آ جاتے تھے فوراً صحابہ کرام اس کے مطابق اپنی زندگی کو عملی بنا لیتے تھے آج دوستوں بزرگوں اسی ماحول کے بنانے کی محنت ہے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ گشتوں کے ذریعے سے اپنے محلے کے ماحول کو صحیح کرنا تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنا تین دن کے ذریعے سے اپنے ضلع کے ماحول کو ہموار کرنا اور چلے اور چار مہینے کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے ماحول کو دینی بنانے کی محنت ہے اور بیرون کے تقاضے پر جتنی ہماری نقل و حرکت ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جاوے اور دینداری کا ماحول بنے یہ ہمارا مقصد ہے اس لیے دوستوں بزرگوں کیونکہ محنت تو ہو رہی ہے بہت سال پہلے بہت سال پہلے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کیفیت کی تو کارگزاری ہو رہی ہے کہ بھائی چار مہینے کی اتنی جماعتیں گئی چلے کی اتنی جماعتیں گئی مستورات میں اتنا کام ہوا لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پورا ہندوستان جمع تھا اور اس کے درمیان میں مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ دین کے پانچ شعبے ہیں ایمانیات ہے عبادات ہے معاملات معاشرت اور اخلاق ہے عبادت میں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج یہ فرض ہے فرمایا پورے ملک میں کوئی صوبہ ایسا ہے کہ جو سو فیصد نماز پر کھڑا ہو گیا ہو پورا ہندوستان جمع ہے سارا مجمع خاموش ہے اچھا کوئی پورا صوبہ نہیں کوئی بڑا شہر ایسا بتلا دو جس میں سو فیصد نماز زندہ ہو گئی ہو مرد بھی عورتیں بھی جوان بھی بوڑھے بھی مالدار بھی غریب بھی پڑھے لکھے ان پڑھ مستورات اپنے گھروں میں سو فیصد نماز پر آ گئی ہو پورا مجمع خاموش ہے اچھا کوئی بڑا قصبہ ہی بتلا دو بڑے بڑے قصبے ہیں کوئی بڑا قصبہ ہی بتلا دو کہ جس میں سو فیصد نماز زندہ ہو گئی ہو پورا مجمع خاموش ہے پھر مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ بھائی اچھا کوئی بڑا خاندان بتلا دو جس میں تین سو چار سو افراد ہو اور یہ سب کے سب نمازی بن چکے ہو پورا مجمع خاموش پھر آپ نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ کہ کسی علاقے میں بھائی نبے فیصد پنچانوے فیصد نماز اگر زندہ ہو گئی تو کھڑے ہو کے بتلا دو کسی علاقے کے ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے ہمارے گاؤں میں پچاس گھر ہے سو بالغ مرد ہے اٹھانوے نماز پڑھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اٹھانوے فیصد ہمارے گاؤں میں نماز کا عمل زندہ ہے اس کے بعد مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علی نے فرمایا دیکھو ہم کو ہاتھی کی چال نہیں چلنا بلکہ گھوڑے کی چال چلنا ہے ہاتھی جرا چلے گا پیچھے مڑ کر دیکھے گا خوش ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ میں تو بہت چلا جیسے ہمارے یہاں دو پانچ دس آدمی اگر گشت میں بڑھ جاتے ہیں تو اور آپ خوش تو ہو جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن ہماری منزل وہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ہاتھی تھوڑا سا چلے گا خوش ہوگا پیچھے مڑ کر دیکھے گا پھر چلے گا پھر مڑے گا پھر ہنسے گا پھر خوش ہو جائے گا فرمایا ہمیں ہاتھی کی چال نہیں چلنا بلکہ گھوڑے کی چال چلنا ہے گھوڑا ہمیشہ آگے کی منزل کو دیکھے گا دو سو کلو میٹر کاٹ کر کے آیا لیکن پانچ سو کلو میٹر باقی ہے تو وہ دیکھے گا کہ ابھی میرا پانچ سو کلو میٹر چلنا باقی ایسے دوستو بزرگوں ہماری یہ مقامی محنت کے ذریعے سے یہ بات مطلوب ہے کہ اللہ کرے اللہ کرے سو فیصد نماز زندہ ہو جائے سو فیصد دین زندہ ہو جائے اور سو فیصد اللہ کے احکامات ہر کچے اور پکے مکان میں اللہ پاک داخل فرما دے یہ جو مقامی محنت ہے ماشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے لیکن ابھی ہماری منزل کافی دور ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر سو مکان ہے دو سو بالغ مرد ہے اگر ساٹھ آدمی بھی نماز کے لیے فجر میں حاضر ہوتے ہیں تو بیس پرسن ہوئے تیس پرسن ہوئے لیکن بقیہ پچاس ساٹھ ستر پرسینٹ جو باقی ہے اس محنت کے نتیجے پر ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ہمارے محلے میں چالیس پچاس گھروں میں تعلیم کا عمل ہوتا ہے لیکن ڈیڑھ سو گھر باقی ہے ہمارے وقت لگائے ہوئے سو ڈیڑھ سو آدمی ہیں گشتوں میں پندرہ بیس پچیس آتے ہیں مسجد و جماعت میں پندرہ بیس آدمی بیٹھتے اور ہمارا ٹارگیٹ تو محلے کے تمام بالغ مردوں کا ہونا چاہیے اس لیے دوستوں بزرگوں ہر سال اس کا مذاکرہ ہوتا ہے اور ماشاء اللہ ان پانچ عملوں کے بیان کرنے کے اندر ہم سب حافظ ہو گئے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے دوستوں بزرگوں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں مذاکرہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کو عملی شکل دے دے اور اس کا نتیجہ ہی صحیح نکلے گا اور کام کو اگر صحیح ترتیب سے کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ صحیح ترتیب سے نکلے گا ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی کھیتی کرنی ہے تو چلو ایک من گیہوں ڈال دیے اس کے اوپر کھاد ڈال دی اس کے اوپر پانی پلا دیا لیکن بے ترتیب سے کیا بولو بولو گلا اور اناج پکے گا نہیں لیکن اگر ایک آدمی دس دانے ڈالتا ہے اور ترتیب کے ساتھ ڈالتا ہے کھاد ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے اس کے اوپر ہل جوتتا ہے اور جیسی محنت کرنے کی ترتیب ہے اگر اس محنت کی ترتیب کو قائم رکھے گا تو یہ دس دانے بہت آفیت کے ساتھ اگیں گے ایسے دوست بزرگوں مشاء اللہ یہ آٹھواں نواں سال ہے اعمال کی ترتیب لیکن خاطر کا اس کا پورا نفع اس لیے نہیں ہو رہا ہے ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیبیس سالہ محنت کے نتیجے پر ایسا ماحول اللہ پاک نے بنا دیا تھا کہ اگر کوئی قیدی بن کر آتا تھا اور دو یا تین دن مسجد نبوی میں رہتا تھا اس کے تین دن وقت گزارنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرماتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مرد اور عورت اسلام میں داخل ہو کر آئے ایک قبیلے والوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کیا ان کو اپنے وہاں لے جاؤ ایک ہفتہ محنت کی ایک ہفتہ ایک ہفتے کے نتیجے پر پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دینداری کو دیکھ کر فرمایا یہ فقی ہونے کے قریب ہے اور دوسرے ہفتے اور خاندان کے سپرد کیا ایک ہفتہ ہو گیا پھر آ کر جب دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقی ہو گئے اتنا عمومی ماحول بن چکا تھا مردوں میں عورتوں میں بچوں میں جوانوں میں گلیوں میں گھروں میں خاندانوں میں بازاروں میں ماحول بن چکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کے بازار ایسے ہیں جیسے مسلمانوں کی مسجد ہوا کرتی تو یہ دوستوں بزرگوں محنت کے نتیجے پر ایک ماحول بنتا ہے اور جب ماحول بنتا ہے تو ہر ایک کا دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے بھائی عموم ایک ماحول بن گیا ہے کاروبار کا تو کسی کو جا کر کہنا نہیں پڑتا کہ نو بج گئے دکان جا کر کھولو ارے بولو آپ کے یہاں گشت ہوتا ہے دکان کے کھولنے کے لیے نہیں ماحول بن چکا اسکول کا ماحول ہے تو گرمی میں سردی میں بارش میں مائیں اٹھ کر اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہے کہ ایک ماحول بن چکا ایسے دوستوں بزرگوں دین کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ دین کا ماحول بنے گا اور یہ ہماری مقامی محنت اعمال کے بنانے کی محنت ہے اکثر ہمارا مجمع تو مقام پر رہتا ہے بھائی ایک آدمی ہر سال چار مہینے لگائے گا بولو آٹھ مہینے کہاں رہے گا ارے بولو اپنے گھروں میں اپنے مقام پر رہے گا اگر سالانہ چلا لگاتا ہے حالانکہ آپ کی تو شان کے خلاف چلے کی بات کرنا آپ لوگ تو سب چار مہینے والے ہونے ارے بولو تو بھرو چلا ہے ماشاء اللہ قربانی پہلے سے دیتے چلے آ رہے لیکن اگر کوئی آدمی سالانہ چلہ لگا رہے تو پونے گیارہ مہینے بولو کہاں لگائے گا مقام پر رہے گا تو مقامی محنت جتنی مضبوط ہوگی ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے ایمانی اور ترقی اگر چاہتے ہیں تو ان پانچ عملوں کی پابندی کر لیں ماشاء اللہ ہم سب نے کل نیت کی کل ظہر کی نماز کے بعد بھی اس کا مذاکرہ ہوا اس وقت کے اندر ہماری یہ مسجد جماعت کے جو پانچوں عمل ہے ہم اس کی تھوڑی سی ترتیب کہ بھائی ماشاء اللہ کیسے عمل ہوتا ہے کیسے ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں کیسے آپ کا مشورہ ہوتا ہے کیسے گھر کی اور مسجد کی تعلیم ہوتی ہے دو گشتوں کا نظام کیسے ہے اور مہینے کے تین دن کی کیا ترتیب ہے اگر میں اور آپ مذاکرہ کریں گے کیونکہ قرآن میں ہے فدکر کی ذکر تنفا المومنین ایمان والے جب آپس کے اندر دینی لائن کا مذاکرہ کریں گے تو ایمان والوں کو اللہ پاک نفع دیں گے اس لیے ہمارے یہ مجمع دھیان و توجہ کے ساتھ سنیں اور جس کے متعلق کہا جائے وہ آ تھوڑی سے اپنی کارگزاری مسجد کی سنا دے اور یہ ہمارا مجمع آخر تک بیٹھا رہے سال میں ایک ہی تو موقع ہوتا ہے اور ڈیڑھ دو گھنٹے کی ہماری مجلس ہوتی ہے لیکن ہم جم کر بیٹھیں گے عمل کریں گے ہمارے بہت سے بھائی نہیں پہنچے لیکن ہم سنیں گے صحیح تو انشاءاللہ صحیح پہنچائیں گے صحیح پہنچائیں گے تو صحیح عمل وجود میں آئے گا اور جب صحیح عمل وجود میں آ گیا تو انشاءاللہ تھوڑے دن کے اندر تھوڑے ہفتے کے اندر تھوڑے مہینے کے اندر اگر آپ ترتیب کے ساتھ محنت کریں گے تو انشاءاللہ پورا نفع ہوگا اللہ کرے اللہ کرے اس سال ہمارا دو ہزار انیس کا ایسا جس میں مقامی محنت بھی ہو گھروں کی تعلیم بھی سو فیصد ہو جہاں کے لوگوں نے محنت کی ہے بعض علاقوں کی کارگزاری آ رہی ہے کہ نبے فیصد اس ملک میں نبے فیصد نماز زندہ ہو گئی بعض علاقوں کے اندر تعلیم کے حلقے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تین سو گھر تین سو کے تین سو گھروں میں تعلیم کا عمل ہوتا ہے ہمارے گجرات میں باز مسجد ایسی ہے کہ جس میں چھ سات آٹھ جماعتیں دس دس آدمی کی بن کر جاتی ہیں اور سو سوا سو کا مجمع درمیانی بات کے اندر ہوتا ہے تو دوستوں بزرگوں ناممکن نہیں ہے بعض علاقے ہم نے دیکھے کہ دوسرا اگست ماشاء اللہ سو سوا سو ڈیڑھ سو آدمی جا کر کرتے ہیں اللہ کرے ہمارے یہاں بھی ایک ایسا ماحول بن جاوے اس کے لیے میں اور آپ نیت کرے کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے اپنے مسجد و جماعت تک پہنچائیں گے اور آخر تک ہم سب بیٹھے رہیں گے بھائی بیٹھو گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے آخر تک بیٹھیں گے اللہ ہم سب کو قبول بروچ ہلکا سے ایک ساتھی آ جاؤں بروچ ہلکا نمبر دو سے دو کے ساتھ نہیں ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ جلدی آ جاؤ Iya. Jakarta. بس ہے ہے ہے ان کا الگ الگ مس ستر نہیں ہلکا بھی ہمارا مسجد سیلا جو سائڈ بتا دو مشورہ رسمان صبح میں مشورہ ہوتا ہے عمومی طور پر پچیس تیس ساتھی بیٹھتے ہیں میں جو ہے سب سے کارگزاری لے جاتی ہے وہ کل کس طریقے سے کام کیا کتنی ملاقاتیں ہوئی اگر چلنے کے نام آئے ہیں تو وہ لکھ لیے جاتے ہیں تین دن کے آئے ہیں تو وہ لکھ لیے جاتے ہیں اور پھر ساتھیوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اچھا کوئی جو ہے ہفتہ واری مشورے میں سے یا ضلع کے مشورے میں سے کوئی امور آئے ہیں تو وہ سنا سنائے گیت سنا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے وہ آپ نے پاکٹ کے اعتبار سے کہا تھا وہ پاکٹ پچاس پچاس گھروں کے ہاں پچاس پچاس گھروں کے پاکٹ بنائے اس حساب سے وہ ہم نے وہ ہلکے بنائے ہیں اس حساب سے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے پھر وہ ہر اپنے ہر ساتھی اپنے ہر ہلکے والے اپنے اپنا مشورہ کر لیتے ہیں بھائی کل کون سی جگہ پر ملاقات کرنا ہے پھر دوسرے کی کارگزاری ہوتی ہے مشورے کے بعد وہ چاروں ہلکوں کی جماعتیں بیٹھتی ہے آپس میں جی ہاں بیٹھتی ہے پھر کل کام ملاقات کرنی کبھی ڈنڈا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے ماشاء اللہ اچھا آپ کے مسجد میں ڈائکنگ پورے لگانے والے کتنے پانچ شادی ہے ابھی پورے لگاتے ہیں ماشاء اللہ اور ماہانہ سوفی سب ہو جاتے ملاقات ہاں تقریباً ہو جاتے ماشاء اللہ اور یہ جو مشورے میں دعوتی امور ہیں جیسے گیشتوں یہ چلے کے چار مہینے کی سے روزہ کی تشکیل ہے جی۔ اس کے علاوہ محلے میں تعزیت اس لائن سے کوئی بات جی ہاں، تعزیت وغیرہ جو کوئی بیمار ہے کوئی کہیں کوئی انتقال ہو گیا ہے تو پھر ان کی ملاقات لیتے ہیں چاہے وہ مشورہ جمن بیٹھتا ہو یا نہ بیٹھتا ماشاء اللہ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ غیر معلوم ساتھی ہے تو ان کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں وہاں اللہ قبول فرمائے جماعت کی مسرت کی کوئی شکل جماعت آتی ہے جماعت آتی ہے تو ہم جو مشورے میں طے کرتے ہیں کہ بھائی آج اس جماعت کو صبح میں کون لے کے بیٹھے گا ہاں۔ اور اس جماعت کو ابھی فجر کے بعد لے کے کون بیٹھے گا اگر اس کو لانا ہے جماعت کو تو اس کا رہبر طے کرتے ہیں اس کو پہنچانا ہے تو اس کو پہنچانے کا رہبر طے کرتے ہیں الحمد للہ وقفا السلام علیہ صفحہ اما بعد محترم دوستو ہمارے اس کام میں اصل بنیادی چیز فکر ہے فکر بزرگوں سے سنا کہ ہمارے اس کام میں دماغ سے زیادہ دل کا حصہ ہے اندر کی فکر زیادہ دماغی پلاننگ کرنا نہیں آتا کسی کو لیکن اندر درد ہے دل میں غم ہے تو وہ آدمی کام زیادہ کرتا ہے پلاننگ والا سوچتا ہی رہتا ہے اور جمع ادار کرتا رہتا ہے اپنے دماغ سے ہی لیکن درد والا جو ہے فکر والا وہ ہر ایک کے پاس پہنچ جاتا ہے فکر ہماری اصل بنیادی چیز ہے اساسی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فکر عطا فرماتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں وہ درد غم فرما فرماتے جو حضور علیہ السلط والسلام کے سینے مبارک میں تھا یہ جو ہمارا مشورہ ہے اس سے اسی کی مشق ہے کہ روزانہ ہم سوچنے والے بنے فکر کرنے والے بنے اور ہماری فکر کی ابتدا ہماری اپنی ذات سے روزانہ کے مشورے میں ہماری جو فکر کی ابتدا ہے وہ ہماری اپنی ذات سے ہے کیونکہ اس کام کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہماری اپنی اصلاح اور اس کے ساتھ قیامت تک آنے والی امت کے لیے سوچنا ہے مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے اور بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے روزانہ ہمیں اپنی ذات سے سوچنے کی ابتدا کر کے میرے دین کا کیا حال ہے میرے اعمال کا کیا حال ہے میرے اللہ کے ساتھ کے تعلق کا کیا حال ہے اور میرے اعمال دعوت کا کیا حال ہے سب سے پہلی نظر ہماری اپنی ذات پر جائے گی اور اپنی کمی کی تلافی کو سوچتے ہوئے ہماری نظر پورے محلے پر پورے علاقے پر ہوگی کہ ہمارے محلے میں رہنے والا ایک ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑے اور ہر مسجد میں آنے والا ہمارے روزانہ کے مشورے میں شریک ہوں اس کے لیے ان پر محنت ہے یہ ابتدا ہے شروعات ہے اور پھر اس کے لیے جتنے لوگ مشورے میں شریک ہو رہے ہیں ان سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر جیسے ابھی مانا نے کہا کہ چار ہم نے جماعتیں بنا کر محلے کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ تقسیم کار آسانی کے لیے ہے کام کو تقسیم کرنا جو ہوتا ہے وہ آسانی کی کہ آسانی کے ساتھ ہر گھر تک ہر فرد تک ہم پہنچ سکے اس کے لیے محلے کو تقسیم کیا اب محلے کے ہر گھر تک جانے کی شکل بن گئی لائن ہم نے دے دی اب ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچنا ہے وہ ایک کام ہے ہمارا مشورے کا جس کو ہمیں مشورے سے طے کر کے روزانہ اس کی کارگزاری لینی ہے کتنے گھر ہوئے بھائی جماعت نمبر ایک ہے جماعت نمبر دو جماعت نمبر تین تو جو بھی ذمہ دار ہیں فیصل ہے وار جماعت کا مسجد کی جماعت کا کیونکہ ہمارا یہ کام اجتماعی کام ہے اس لیے ہر موقع پر ہمارا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوگا کوئی فیصل ہوگا ہم مسجد میں ہیں تو مسجد کی سطح پر ایک آدمی ذمہ دار ہوگا حلقہ کی سطح سے جمع ہوئے تو حلقے میں ایک ذمہ دار ہوگا ضلع کی سطح جمع ہوئے تو ضلع سے کوئی ذمہ دار ہوگا جماعت میں ہم گئے ہیں تو کسی کے بھی ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ ہیں تو کوئی ذمہ دار ہیں تو جس وقت ہم جہاں ہیں ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ جو آدمی ہمارا فیصل جو ذمہ دار ہیں اس کی ہم پوری اطاعت کریں پوری اطاعت کریں اور ذمہ دار کے ذمے ہیں کہ پوری فکر کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلیں مسجد کے سطح پر ہفتے کے لیے دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے جیسا آپس میں مشورہ ہو جائے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا پھر ہفتے دس دن میں پندرہ دن میں دوسرے کو بنا لیکن اس کے لیے باری نہ لگا رہے ہفتے یہ تھے پھر یہ ہوں گے پھر یہ ہوں گے پھر یہ ہوں گے پھر کوئی پندرہ سال کا بچہ آ رہا ہے تو اس کو بھی ذمہ دار بنا دیا پھر کوئی ایسا آدمی آیا جس کا مقامی اور تو مشورے میں تو شرکت ہے لیکن نہ کبھی باہر وقت لگتا ہے نہ کبھی زہروزہ لگتا ہے اس کو بھی بنا دیا پھر کبھی کوئی ساتھی آیا جو اپنی مسجد کے اعتبار سے فعال ہے لیکن نہ کبھی ہلکے کے مشورے میں ہے نہ کبھی ضلع کے مشورے میں ہے نہ کبھی صوبے کے مشورے میں اس آدمی کے پاس کوئی فکر ہی نہیں تو وہ امانت داری کے خلاف ہے وہ چیز امانت داری کے خلاف امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایسے کہیں دو کہیں تین کہیں چار کہیں پانچ حسب استعداد چھوٹی جگہوں پر دو تین بڑی جگہوں پر چار پانچ چھ آدمی ہوتے ہیں کہیں زیادہ کہیں کم تو ان ساتھیوں کو بدل بدل کر ذمہ دار بنا دیں اور جو ذمہ دار ہیں وہ لاپرواہی سے نہ چلیں اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی مشورے سے ایک ذمہ داری آئی ہے یہ چار جماعتیں پانچ جماعتیں ایکٹیو ہیں نہیں ہے وہ اس کے لیے متفکر رہے گا مشورے میں تین جماعتوں نے کارگزاری سنائی ایک کی کارگزاری نہیں آ رہی تو ایک تو اجتماعی طور پر ترغیب دے دی دو منٹ تین منٹ کے بھائی ہم سب فکر کریں کوشش کریں دیکھو ماشاء اللہ یہ تین جماعتوں کی آپ حضرات بھی تھوڑی فکر کر لو تاکہ محلے میں محنت ہو محنت کریں گے یہ فائدہ ہوگا ہمارے کام میں اصل ترغیب ہے ترغیب میاں جی عظمت وہ کہتا ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم سے کوئی کام کروانا چاہتے تھے تو ہم کو اتنی ترغیب دیتے تھے اتنی ترغیب دیتے تھے اتنی ترغیب دیتے تھے کہ اگر مسجد میں ناچنا جائز ہو تو ہم لوگ ناچنے لگتے اور ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بعض مرتبہ مہینے بھر ایک ہی بات کرتے تھے مہینے بھر پھر پوچھتے ساتھی کہ حضرت آپ چاہتے کیا ہیں اتنی ترغیب دیتے تھے اور طلب پیدا کرتے تھے طلب پھر جب طلب پیدا ہوتی ہے لوگ پھر کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں تو رمضان میں پیدل جمع روانہ کر دیتے دہلی سے کلکتہ پیدل ترغیب ایسی چیز ہے ترغیب ترغیب میں آدمی جان دے دیتا ہے اور وہی ہمارے پاس فضائل کا علم ہے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پاس ہم جو علم سنتے ہیں زیادہ تر فضائل کا ہے گھر کی تعلیم میں وہ ہیں مسجد کی تعلیم میں وہ ہیں اور جماعت میں جاؤ تو تعلیم میں چار چار گھنٹے ہم جو علم سن رہے ہیں فضائل کا لیکن ہمارے مذاکروں میں ہمارے مشوروں میں ہمارے بیانات میں وہ کیوں نہ آئے وہ اللہ عالم کیا پتا نہیں چل رہا ترغیب کا علم ہے زیادہ ترغیب کے راستے سے ہی یہ کام چلا ہے اس لیے ذمہ دار بھی متفقر ہو کر اپنے ساتھیوں کو فضائل بتا کر ملاقاتوں کے فائدے بتا کر ایک ایک آدمی کے صحیح رخ پر آنے پر ہمیں کیا ملے گا اس لیے ہم بستی میں ملاقاتوں میں جائیں گے بستی میں ملاقاتوں میں تو ہم اپنے لیے جائیں گے اپنے لیے جائیں گے اس لیے لوگوں کے خوشامد کریں گے جیسے لاری والا ٹھیلے والا اپنے لیے بیچنے آتا ہے تو خوشامد کرتا ہے آوازیں لگاتا ہے بھائی صاحب آ جاؤ لے لو ایسی چیز ہے اس میں یہ فائدہ ہے اس میں یہ فائدہ ہے اور گاہک الٹے سیدھے آتے ہیں کوئی آتا ہے دس چیزوں کے بھاؤ پوچھ کے چلا جاتا ہے ناراض نہیں ہوتا وہ کوئی آتا ہے سامان نکلوا کے بعض مرتبہ انیس بیس کرتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے ناراض نہیں ہوتا محبت سے دیتا ہے کہ گاہک بچانا ہے کیونکہ یہ گاہک بچے گا تو میرا نفع ہوگا اور گراہک گاہ سے چلا گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا اس لیے محبت کے ساتھ ترغیب کے راستے سے آڈیٹ کا کام نہیں ہمارا ہاں ذمہ داری کا کام ہے ذمہ داری کا کام ہے محبت کے ساتھ سمجھا بجا کر پھر بھی وہ جماعت قابو میں نہیں آ رہی تو اس جماعت کو الگ لے کر بیٹھیں گے جیسے انہوں نے کہا نا پاس کہ مشورے کے بعد الگ بیٹھ جاتے تاکہ آپس میں اپنا نظام بنا لیں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے آٹھ آدمی ایک جماعت میں اس جماعت میں سے پانچ آدمی مشورے میں تین آدمی نہیں اب وہ جماعت الگ بیٹھے گی تو پتا چلے بھائی ہماری جماعت کے آٹھ میں سے تین آدمی نہیں تو سب سے پہلے وہ پانچ مل کر اپنے تین کی فکر کر لیں کہ وہ مشورے میں نہیں ہے ان سے ملاقات کریں تو وہ جماعت کو ذمہ دار الگ لے کر بیٹھے اور پھر ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کی جماعت کی کارگزاری نہیں آ رہی کیا وجہ تو وہ کوئی ازر کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جو آٹھ ساتھی تھے اس میں جو متکلم تھے دونوں ابھی آج کل سفر میں چلے میں گئے ہوئے ہمارے ساتھیوں میں کوئی متکلم نہیں ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو ان کے لیے ترتیب سوچے بھائی فلانی جماعت میں تین متکلم ہیں تو اس جماعت میں سے ایک متکلم عارضی طور پر ان کو دے دے بھائی ان کا آدمی چلے میں گیا ہے وہ آوے وہاں تک آپ ان کے ساتھ ملاقاتوں میں اس محلے میں چلے جاؤ تاکہ اس محلے کا کام رکے نہیں اور وہاں بھی کام چلتا رہے تدبیر کریں اچھی تدبیر اس کے لیے دماغ کھپا رہے کہ کیا کرنا چاہیے کیسے ہوگا تو کام قابو میں آئے گا تو اس طرح کر کے ان کو ایک آدمی دے دیا مسئلہ حل ہو گیا یا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک وقت پر جمع نہیں ہو رہے تھے کوئی صبح وقت دے رہا ہے کوئی دوپہر میں کوئی شام اب ان کو لے کر بیٹھ کر تھوڑی ترغیب ہوئی دیکھو آپ لوگ جب جمع ہوں گے تو کام ہوگا جمع ہونا نہیں ہوا تو کام کیسے ہوگا ان کو سمجھا بجھا کر کسی کو قربانی دے کر تھوڑا نیچے لائے کسی کو قربانی دے کر تھوڑا اوپر لائے اور ایک وقت ان کا طے کروایا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے فجر بعد فوراً نہیں آپ لوگ آٹھ بجے سے جماعت بنا لو آٹھ سے دس دو گھنٹے اور شام کو آدھا گھنٹہ دے دینا یا تین ساتھی ایسے جو صبح دو گھنٹے دے سکے ایسے تین ایسے جو شام کو کہہ رہے ہیں تو یہ تین کی ایک جماعت صبح بنا رہی اسی محلے میں آپ لوگ کام کرو یہ تین آدمی صبح ڈھائی گھنٹہ دے دیں گے اور یہ تین آدمی کہہ رہے ہیں اثر سے شروع کریں گے پھر شام کو دے دیں گے ان کے پاس ان کو مجبوری ہے صبح وقت نہیں ان کے پاس تو ترتیب سیٹ ہو جائے گی ترتیب سیٹ ہو جائے گی اور محبت کے ساتھ کام چل پڑے گا لیکن یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے بولو نا بھائی یہ ذمہ داری کس کے سارا کرنے کی امام صاحب کی نا مسجد کے امام صاحب کریں گے نا بھائی سارا بولو نا بھائی نہیں نہیں ابھی تک میری بات پوری نہیں سنی میں فیصل کی ذمہ داری سمجھا رہا تھا ابھی تک کہ ہم جو مسجد کا فیصل بنا رہے ہیں جس آدمی کو وہ فیصل یہ ساری چیز کرے گا اگر فیصل بھول جائے تو ہم رکما دے دیں گے کہ امیر صاحب اپنی تین جماعتیں تو ماشاء اللہ ایکٹیو ہے اچھا کام ہو رہا ہے ایک جماعت کمزور پڑ رہی ہے تو رائے ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا الگ سے بیٹھے ان کا کیا مسئلہ ہے سمجھے دو ساتھی فیصل کے ساتھ ایک ساتھی اور بیٹھ گئے دو آدمی ان کو لے کر بیٹھ کریں گے انشاءاللہ کیا کریں گے اس طرح اپنے مشورے میں کارگزاری کا جو ہمارا پہلا کام ہے گھر گھر کی محنت تو ہر گھر تک ہمارا پہنچنا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کی فکر کریں گے کہ ہر گھر تک پہنچنا پہلے تو یہ ایک بات بنیادی ہے کہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ ہمارے محلے کے گھروں میں سے کوئی ایک گھر باقی نہ رہے اور کوئی ایک فرد باقی نہ رہے جہاں تک ہم پندرہ دن میں نہ پہنچ گئے اور بالکل آسان ترتیبیں دیں گرا دیں گے بہت ہی سرل پدتی سے بہت آسان مالدار غریب پڑھا لکھا ان پڑھ اسٹوڈنٹس ٹیچر کلیکٹر بھی اگر ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی محلے میں رہتا ہوگا تو اس کا بھی گھر بیچ آ جائے گا وہ کسی نہ کسی محلے سے لگ جائے گا کوئی آدمی چھوٹے گا نہیں ہر گھر تک بات پہنچنا شروع ہوئی کنیکشن ہو جائے گا ہر گھر تک مسجد کا مسجد کی اچھی بھلی باتیں دین ایمان آخرت کی باتیں ہر گھر تک پہنچنا شروع ہو گئی اب پانی ملنا شروع ہوگا ان باتوں سے پہلے مہینے سارے لوگ چار مہینے میں نہیں چلے جائیں یا پہلے مہینے سارے لوگ مسجد میں نہیں آ جائیں لیکن باتیں پہنچنا شروع ہوگا اور بات ہماری جو ہے وہ مثبت باتیں ہوں جیسے میں نے عرض کیا کہ فضائل ایمان کے نماز کے علم کے ذکر کے قرآن کی تلاوت کے گھر میں دینی ماحول بنانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کے اور اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کے فضائل جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اگر نہیں یاد ہے فضائل ٹھیک ہے بھائی پچیس سال محنت کرتے کرتے یاد نہیں ہوئے یہاں سے جا کر ایک ہفتے میں پانچ پچیس حدیث فضائل کی یاد کر لیں اور جو آدمی تعلیم میں پابندی سے دھیان سے سنے گا نا تعلیم میں روزانہ اس کے پاس مٹیریل ہوگا اتنا جتنا سنا ہے اور فضائل کی تعلیم میں وہی باتیں ہیں وہی باتیں دہرانی ہیں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تشکیل تو ہمارا چھٹا نمبر ہے تشکیل کون سا نمبر ہے چھٹا نمبر اس سے پہلے پانچ نمبر ہے ایمان نماز علم و ذکر اکرام مسلم اخلاص نیا پہلے پانچ نمبروں کی باتیں ہوں ایمانیات صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے گشتوں میں سب سے پہلے ایمان کا نفع بتا دیں ایمان کے نفوں کو بولیں اور منہ بھر کے بولنا ہے یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ بڑی اہمیت کے ساتھ جیسے کوئی آدمی کوئی نفے کی چیز لے کر کہیں سے آ جاتا ہے کوئی سستی آئٹم مل گئی اس کو اچھی مل گئی تو کیسے جو ملتا ہے اس کو کتنی اہمیت سے وہ بتاتا ہے کہ اتنی یہ اتنی کیپیسٹی کی ہے اس میں اتنا سارا یہ ہے اس میں یہ ہے اس کی اتنی وارنٹی ہے اتنی گارنٹی ہے اور صرف اتنے روپے کی وہ بھر کے بتاتا ہے تو نہیں لینا ہے ضرورت نہیں ہے اس کو بھی لالچ ہے کے میں بھی لے لوں جس کو ضرورت نہیں ہوتی اس کو بھی چاہ میں بھی لے لوں اس ایسے انعامات کے نفع کو ایمانی زندگی اللہ کے ساتھ کے تعلق والی زندگی اور اعمال والی زندگی نمازوں کی پابندی والی اہتمام والی زندگی اور حضور علیہ السلاۃ والسلام السلام کے تعلق اور محبت کے ساتھ آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جو زندگی گزرے گی اس کے فائدے دین کے فائدے پہلے دین کے فائدے بتانے ہیں اور پھر دین کی محنت کے فائدے بتانے دونوں چیزیں اس لیے ہماری جو جماعتیں ملاقاتوں کے لیے جا رہی جا رہی ہے روزانہ تو وہ دو دو رکعت پڑھ کے جا رہے اگر کوئی مکرو وقت نہیں ہے تو دو رکعت پڑھ لیں اور دعا کریں کہ اللہ ہم جا رہے ہیں ہم تو کمزور ہیں اپنی کمزوری کے احساس کے ساتھ کہ ہم کمزور ہیں کرنے والا تو تو ہی ہے ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا تو جو چاہے گا وہ ہوگا ہم اب تیرے دن بندوں کے پاس جا رہے ہیں ہماری ملاقاتیں آسان کر دیں ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دیں ہماری بات ہماری زبان سے حق بات صحیح بات نفے کی بات جاری کر دے جو بات ہمیں بھی فائدہ پہنچا دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی نفع پہنچا دے اور یا اللہ ہماری اس محنت کے اثرات کو تو پورے عالم میں پھیلا دے دو چار جملے صحیح دعا کے کر کے پھر نکلیں اور اچھا گمان لے کر نکلیں کیا لے کر جائیں گے اچھا گمان تو ہر آدمی بہت اچھا ہے میں ہی برا ہوں میں برا ہوں باقی سب بہت اچھے ہیں بہت سارے اینگل سے ہم دیکھیں گے تو سب ہم سے بہت اچھے ہیں سارے لوگ ہم سے بہت اچھے ہیں اچھا گمان لے کر کے بہت اچھا آدمی کبھی بھول سے بھی اس آدمی کی برائی اپنے دل میں لے کر نہ جاؤ اور نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت بنانے کا کام کر رہے ہوں اور ملاقاتیں کرتے کرتے آخرت اجاڑ دیں کہ سوزن تو حرام ہے بس زنی سے روکا ہے کسی سے برا گمان نہیں اچھا گمان کے بہت اچھا آدمی بہت اچھا آدمی ہے گزشتہ نہیں جا پایا کوئی وجہ ہوگی کوئی ازر ہوگا کوئی وجہ بنی ہوگی کوئی ازر ہو اچھا گمان کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں کسی کو اچھا کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں اچھا آدمی پہ کیوں اچھا ہے بھائی اچھا ہے کچھ نہیں تو بھائی ایمان والا ہے کسی کو برا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے دلیل کیا ہے اس کی دلیل کی ضرورت ہے اور دلیل ہونے کے بعد بھی ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو برا کہیں دلیل بھی آدمی کے پاس پھر بھی اس کو بڑا کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے بلکہ اس مسلمان سے محبت کرنے کو کہا کہ اس سے محبت کریں اور محبت کے راستے اس کو قریب کریں اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما جو آدمی زیادہ گنہ گار بے وصولی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اس سے زیادہ محبت کرو اور اس کو قریب کر کے مانوس کر کے اس کو نیکی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرو یہ طریقہ ہے حضور علیہ السلاۃ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ ان لوگوں سے جو دور رہے نفرت کرتے تھے آپ سے دور رہتے تھے ان سے محبت کی ان کو قریب کیا ان کو مانوس کیا اور پھر ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دیا اس لیے اچھے گمان کے ساتھ ہر بھائی سے اچھا گمان کریں گے بہت اچھا آدمی ہمارے گمان کے مطابق اللہ اسے بنا دے گا ہم اچھا گمان کریں گے اللہ اس کو اچھا بنا دے گا اور ہم برا گمان کریں گے تو وہ اچھا ہو جاوے ہمارے گمان سے آسانی ہوگا اور ہم برے گمان کی وجہ سے ہم گنہگار ہوں گے اس لیے ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھ کر ایک ایک کے گھر ایک ایک فرد کے پاس جاوے اور ہر ایک سے یہ ایمان یقین کی آخرت کی باتوں کا مزہ باتیں کرنی آپس میں بیٹھ کر کھلے ماحول میں ماحول میں قبض نہ ہو کھلے ماحول میں باتیں کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا ہوگا دائی جو ہے نا دائی دائی وہ اچھے سے پرتپاک ملتا ہے مسافہ کرتا ہے ضرورت ہے منافع کرتا ہے پھر بیٹھنے کے لیے بھائی آؤ ہم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے کچھ آپس میں باتیں کریں ہم سب دین کے محتاج ہیں کچھ دین کی باتیں کریں گے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا ایسا کر کے لے کر بیٹھیں گے اور جب ہماری بات کا رخ انداز اچھا ہوگا ہمارا لہجہ اچھا ہوگا تو برا سے برا آدمی بھی جان سے سنے گا بہت ساری جماعتیں آتی ہیں تو جماعت میں متکلم ذرا نرم طبیعت ہوتا ہے اور محبت سے ملنے والا ہوتا ہے تو بستی کے ایسے لوگ جو کبھی کھڑے نہیں رہتے وہ سارے بیٹھ جاتے ارے ہوتا نہیں ہوتا گشت میں وہ جاتے ہیں نا تو چلتے لوگ بھی ان کی بات سننے کھڑے ہو جاتے چلتا ہوا آدمی بھی ان کی بات سننے کھڑے ہو جاتے اور ہم جاتے ہیں تو دور سے بھاگ جاتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ بات کرنے کا انداز ہمارا لہجہ نرم ہوگا نرم لہجے میں اور میٹھی بات کریں گے وہی زبان ہے جس سے نکالنا ہے کر بھی نکالو کہ میٹھی دونوں بات نکلے گی ایک تو ہے کہ یار تم مانتے نہیں ہو سمجھتے اتنی ملاقاتیں تمہاری ہوئی ابھی تک تم کو توفیق نہیں ہو رہی گزشتہ مرتبہ بھی کہا تھا تم گئے نہیں وصولی دے کر تم پھر گئے نہیں آئے ایسا کہ اب اس مرتبہ تم کو جانے کا تو دباؤ میں آپ بات تو سن لے گا لیکن ہماری یہ بات اس کے دل پر اثر کرے گی اثر کرے گی وہ آدمی نیت کرے گا کبھی نہیں کرے گا اور اگر اس کو محبت سے ماشاء اللہ ہر بار آپ بڑی محبت سے بات سنتے ہو اللہ آپ کو توفیق دے بہت اچھے آدمی ہم وہی بات لے کر آپ کے پاس پھر آئے ہیں کہ ہماری آپ کی پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی اور ایمان ہمارے دین کا بنیادی جز ہے بنیادی حصہ ہے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے وہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اس ایمان پر محنت کر لیں گے یہ ایمان ترقی کرے گا اللہ اس کی وجہ سے ہماری دنیا اچھی کرے گا آخرت بھی اچھی کر دے گا ایمان والے کی قیمت اللہ کیا اتنی بڑی ہے تو ایمان والا زمین پر ہے اللہ تعالیٰ ساتوں زمین اور آسمان کو باقی رکھے اتنی قیمت ہے میرے اور آپ کی قیمت اللہ کی نظر میں اتنی بڑی ہے اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو رائے کے دانے کے برابر اگر بچا کر لے گا تو اللہ اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت لے گا اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی بھی کلمہ پڑھ لے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا ایمان کے فائدے ایمانی زندگی کے فائدے ایمان ایسی چیز ہے جب ایمان بنے گا تو ہمارے عمل بنے گے ہماری نماز بنے گی ہمارے اخلاق بنیں گے ایمان کا نور دل میں آئے گا نا تو اجالا ہو جائے گا پھر ایمانی زندگی سے ہم جس شعبے میں جائیں گے اللہ تعالیٰ اس شعبے میں اجالا کر دے گا فائدے بتانے فائدے تو انشاءاللہ وہ فائدے سن کر آمادگی پیدا ہوتی ہے آدمی میں ایک آدمی کو چار مہینے کے لیے تیار کرنا ہے ہماری پانچ منٹ کی تشکیلی بات سے تھوڑا تیار ہو جائے گا جی رحمت اللہ علیہ ہیں بھائی ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ آدمی کا ذہن بناتے ہیں تب جا کے وہ ڈھائی تولے کی زبان ہلا کر ان شاء اللہ کہتا ہے کہ ان شاء اللہ جاؤں تو ایسے بیٹھ کر ہر گھر میں جیسے کل کارگزاری آ رہی تھی ماشاءاللہ اللہ کہ کہیں تین سو ملاقاتیں کہیں چار سو ملاقاتیں کہیں ساڑھے تین سو ملاقاتیں ہوئی لیکن وصول ایک کی بھی نہیں ہوئی ایک کام تو ہوا کہ میں پہنچنا شروع ہو گیا جانا شروع ہو گیا تین سو تک پہنچے چار سو آدمیوں تک پہنچے لیکن اس کے لیے کہ ایک آدمی کو ہمیں چار مہینے کے لیے تیار کرنا ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باز مرتبہ گھنٹہ ہو جائے گا اس کو لے کر بیٹھ کر اس کا ذہن تیار کرنا ایک کام کے لیے پھر اس نے نیت ارادہ کیا اب وصولی مانگیں گے اس سے وصولی کا پھر اس کا کچا پکا پن سامنے آئے گا پھر اس کو ترغیب دیں گے اس کے آزار رکھے گا آپ جب وصولی مانگے تب کہے گا جانا تو ہے میرا نیت تو ہے لیکن ابھی اصل میں میرا کیا ہے کہ چھٹی نہیں ملتی پھر کہے گا کہ مجھے جانا تو ہے لیکن گھر میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے ابھی اپنے آزار کھولے گا تو پھر اس کے آزار کا حل اس کو بتانا ہے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی سے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ نے دین کا کام کیسے حالات میں کیا ہے کیسے کیسے قربانیاں انہوں نے دی اور ان قربانیوں کے بعد اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو نوازا اللہ نے ان کو قبول کیا ان کے مسائل کو اللہ نے حل کر دیا اور ان کی ان قربانیوں پر اللہ نے دنیا میں لوگوں کو ہدایت دے دی ہم بھی تھوڑی قربانی دے دیں گے اللہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے تو اس طرح بات کر کے اس کو تیار کر کے اس کے آزار و مسائل اور اس کا حل سمجھا اسی مجلس میں حل ہو گیا حرج نہیں کام پکا ہو گیا اصولی لے لیں ان کی اصولی جمع کر لیے اب ان کو کام میں لگا کہ آپ تھوڑا صدقہ بھی دے دو دو رکعت پڑھ کے دعا بھی کرو اور آپ روزانہ ہماری محنت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اور ان سے کہا کہ اب آپ ملاقات کراؤ اپنے بھائی کی اپنے ابا کی اپنے دوست کی اپنے چچا کی نانا کی دادا کی پھر اس کو ساتھ لے کر اس کو حرکت میں لاؤ تو اپنے آپ پکا ہو جائے کوئی آدمی پہلی مجلس سے پکا نہیں ہوا تو اس کو اس حال میں چھوڑے کہ ہم دوبارہ اس کو مل سکے دوبارہ اس کو مل سکے چھیڑا پھاڑ نہ دیں بلکہ اس کو ماشاء اللہ اللہ کو جزائے خیال دے آپ نے نیت کی اللہ آپ کے سارے مسئلوں کو حل کر دے خوب دعائیں دے اس کو اللہ آپ کی ساری حاجتوں میں آپ کی حاجت روائی کر پاؤں اور سارے مسائل اللہ آپ کے حل کر دیں ایک کام آپ کر لو دو پانچ روپے صدقہ دے دو ہم بھی دے دیتے ہیں دو روپے پانچ روپے صدقہ دے دیا دو دو رکعت پڑھ کے آپ اللہ سے مانگنا تو شروع کرو ان شاء اللہ اللہ حل کر دے گا ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے اتنا تو کر سکتے بولے کر لوں اس پر یہ مجلس ختم کی پھر آگے اس کو دوبارہ مل لیں گے پھر بھی امت ہے کہ ابھی آدمی چار مہینے کے لیے نہیں ہے تو قریب میں کوئی چلے کی جمع ہے اس کا چلا لگوا اور اگر اس پر بھی آمادہ نہیں ہوا ہے ساری محنت کے بعد تو اس کو تین دن کے لیے لے لیں کہ بھائی اگلے ہفتے ہماری سہروزہ جمع ہے اس میں آپ تھوڑی چل اب تین دن ہمارے ساتھ چلے گا تین دن میں اس کا ذہن بنائیں گے کیونکہ یکسو ہوا ہے بہتر گھنٹے اپنے گھر سے باہر آیا ہے تو وہاں اس کا ذہن بنا کر اس کو اگلے تشکیل کے لیے تیار کریں گے اگر اس ترتیب پر محنت ہو تو اجتماع سے نہیں ہر مہینے آپ کی مسجدوں سے چار چار مہینے کی جماعتیں گی ہر مہینے جائے کیونکہ کہیں دو سو گھر ہیں کہیں تین سو گھر ہیں کہیں چار سو گھر ہیں کہیں چار سو کہیں چھ سو کہیں آٹھ سو ہزار بالغ مرد ہیں اگر ہر مہینے بھی ایک جماعت جاوے ہر مہینے تو بارہ مہینے کی بارہ جماعتیں ہوئی اور ہر ایک جماعت میں دس آدمی گئے تو کتنے آدمی گئے بولو نا بھائی ایک مہینے دس آدمی چار مہینے گئے اور بارہ مہینے بارہ جماعتیں گئے تو کتنے آدمیوں کے چار مہینے لگے ایک سو بیس اور محلے میں تین سو مرد ہیں اور دس جائیں گے تو دو سو نبے ایک ساتھ گھر پر ہوں گے دو سو نیو گھر پر ہیں پھر دوسرے دس جائیں گے دو سو نبے گھر پر رہیں گے اور سال بھر میں تدریجن محنت ہوگی تو کوئی آدمی چھوٹے گا نہیں اور ایک فضا بنے گی اس سے فضا ہموار ہو جائے گی یہ اصل بنیادی محنت ہے ہم اپنے اخترے نہ کریں مسجد اور جماعت کیا کریں اجتماع کے بعد جا کر ہفتہ دس دن تو اسی طرح جماعتیں بنا کر وہ محنت شروع کرتے ہیں پھر کوئی مسئلہ آیا کوئی رکاوٹ آیا چلو بھائی ہمیں એવું کرو پہلا تین دس کی جماعت کی وصولی نے کام کرو گھر گھر کی ملاقات اپنے بات میں کری شکو پہلا جماعت وصول کرنا پھر ہو گیا اس کے بعد چلے کی جماعت کا ویکیشن નો મસલા સ્ટુડન્ટ ભાઈ જો હવે બુઝુર્ગોનો તકાજો આવી ગયો છે સ્ટુડન્ટની જમાતો છે આપણી એટલે હવે બધું જ રહેવા તો પહેલા સ્ટુડન્ટનું કામ પૂરું કરો ایسے اخطرے کرتے رہیں گے کبھی کام ٹریک پر نہیں آئے گا کبھی ٹریک پر ابتدا میں حالات ہوں گے یہ روڈ کمپنی آتی نا روڈ بنانے کے لیے راستے جو ہائی وے بنے نا اس لیے سارے بڑے بڑے ہائی وے بنے پہلے چھوٹے راستے سے سنگل تو بہت زہم ہوتا تھا یعنی ٹریفک جام ہوتا تھا وقت کافی جاتا تھا پھر بڑے راستے بنے تو باہر کی کمپنی آئی اور ان کمپنیوں نے ٹریک بنانے کی شروعات کی تو جب راستے بنانے تو چوڑے کرنے تھے تو کسی کا مکان تھا کسی کی دکان تھی کسی کا کھیت تھا کسی کی فیکٹری تھی سارے مسائل تھے نا بھائی ارے آپ لوگ بنے نا بھی آپ کے یہاں بھی تو انہوں نے اگر وہ پہلے دن زمین ناپتے ہو بھائی یہاں تو مکان ہے یہاں دکان ہے یہاں فیکٹری ہے یہاں پل ہے یہاں ندی ہے یہاں نالا ہے تو گھر چلے جاتے وہ لیکن انہوں نے پلاننگ کیا کہ کیا کرنا ہے گھر والے کو سمجھایا دکان والے کو سمجھایا گھنٹی والے کو سمجھایا چکی والے کو سمجھایا اور سب کے ساتھ سیٹنگ کیا ارینج کیا اور راستہ بنانا شروع کیا ابھی آگے چلے تھے کہ الیکٹرک کے پول آ گئے تو اب کیا بھائی جی بی والوں کے پاس گئے ان کو سمجھا کر وہاں سے الگ پھر تھوڑا چلے کہ ایک ندی آ گئی بیچ میں وہ اتنا بڑا پل کون بنائے گا چلو بھائی واپس تو اگر چلے جاتے تو راستے بنتے بولو نا بھائی یہ راستے بنتے کہ وہاں پل بنایا پھر تھوڑا آگے چلے کہ اوور برج آیا ریلوے کا کراسنگ آ رہا ہے تو ریلوے والوں کے پاس گئے جتنے مسئلے آتے جا رہے ان مسئلوں کو بیچ میں حل کرتے جانا ہے مسئلوں کو جمع نہیں کریں گے جمع نہیں کریں گے اور کام کرتے رہیں گے تو ایسا ٹریک بن جائے گا جیسے فور لین بنائے اب گاڑیاں ایک سو بیس کی اسپیڈ سے جا رہی ہے ابتدا میں دو مہینے چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے بہت سخت بنجر زمین ہوگی تو سال بھر لگ جائے گا ٹریک بننے میں ذرا وقت لگے گا لیکن راستہ بن گیا تو پھر اب گاڑیاں آسانی سے چلے گی اس میں وقتی تقاضوں کی وجہ سے اپنے اصل کام کو نہ چھوڑے وقتی تقاضے بھائی اسٹوڈنٹس کی جماعت کی وصولی ہے مزدورات کی جماعت کی وصولی ہے یا چلے کی جماعت کی وصولی اصل ہماری اصل بنیاد ہے کہ سارے ساتھیوں کے ڈھائی گھنٹے پورے لگے اور یہ ترتیب کے ساتھ ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقاتوں میں لگے یہ روزانہ لگتے رہیں گے اگر چار جماعتیں بھی بنتی ہیں اور ایک جماعت پانچ ملاقاتیں روزانہ کرتی ہیں تو روزانہ بیس آدمیوں سے ملاقات ہوگی بیس سے روزانہ اگر وہ بیسوں بیس میں سے انیس آدمی چار مہینے تیار ایک آدمی ہوا ہاں، چار جماعتوں کی کارکرد ایک آدمی تو روزانہ کتنے نام ہمارے پاس آئیں گے چار مہینے بولو نا بھائی آپ لگ رہا شاید یا نہیں ہے چار جماعتیں محنت کر رہی ہیں ایک جماعت پانچ آدمیوں سے ملتی ہے اور چار جماعتوں کی کتنی ملاقات ہوگی اس میں سے انیس آدمی تیار نہیں ہوئے چار مہینے کے لیے ایک آدمی ہوا تو کتنے نام آئے روزانہ کتنے آئے ایک نام مہینے کے کتنے ہو گئے تیس یہ تیس میں سے جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ مہینے میں ایک جماعت چار مہینے کی روانہ کرنی یہ تیس میں سے دس نہیں جائیں گے ارے جائیں گے نہیں جائیں گے اور محنت آسان ہے مشکل ہے بہت آسان ہے ہر مہینے آسانی سے جا سکتے اسی طرح چلے کا ایک نام آیا ایک چار مہینے کا آیا تھا ایک چلے کا آیا تھا باقی نہیں آئے باقی تین تین دن کے ارادے والے تین تین دن والے تو روزانہ اگر اس طرح کی بیس ملاقاتیں ہو رہی تو ایک ہفتے کی کتنی ہو جائے گی سات دن کی سات دن کی کتنی ہوگی بیس کے حساب سے ایک سو چالیس ملاقاتیں ہوگی وہ ایک سو چالیس میں سے دس آدمی تین دن کے نہیں ملیں گے ہم کو ارے ملیں گے نہیں ملیں گے تو آسانی سے ہر ہفتے پہلے تو تین دن کی جماعت روانہ شروع ہوتی اس سے حرکت ہو جائے گی پہلی حرکت کیا ہے کیا ہوگی گھر گھر کی ملاقاتوں سے جب وہ کاموں میں آئے گی تو ہر ہفتے آپ کی سہ روزہ جماعت بنے گی ہر ہفتے بنے گی اور ہر ہفتے بھی ہمارا آخری ہدف نہیں ہے یہ تو ابتدا ہے یہ شروعات ہے کہ ہر ہفتے ایک جماعت بن جائے ابتدا ہے کہ ہر گشت سے جو ہے رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر گشت سے نفت جماعت بنا رہے تین دن تو شروعات ہو جائے گی جب دھیرے دھیرے کام آگے بڑھے گا پھر ہفتے میں دو ہو جائے گی ہفتے میں تین جماعتیں ہوں گی ہفتے میں چار جماعتیں ہوں گی ابھی ایسی مسجدیں ہیں جو ہفتے میں دو دو تین تین جماعتیں روانہ کر دیتی جی۔ جن کے اطراف میں ڈیڑھ سو گھر ہیں دو سو گھر ہیں ہفتے میں دو جماعتیں ہفتے میں تین مہینے کی آٹھ جماعتیں جاری ہوں اپنے صوبے میں ایسی مسجدیں ہیں مہینے میں آٹھ جماعتیں نو جماعتیں اور رمضان میں مہینے میں بائیس جماعتیں کتنی جماعتیں ایک مہینے میں بائیس ایک مہینے میں پچیس جماعت ایک ہی مسجد سے وہی ہمارے جیسے لوگ ہیں مسجد اور جماعت میں اور ان کے اطراف کے جو محلے ہیں اس میں کوئی فرشتے نہیں بستے ہیں وہ بھی انسان بستے ہیں لیکن انہوں نے بزرگوں نے جو نظام بتایا اس ترتیب پر جمے رہے اور گھر گھر کی ملاقاتوں کو پابندی سے کرتے رہے تو پھر اس طرح تین تین دن کی جماعتیں نکلنا شروع اسی میں سے ہمیں آپ بھی ملیں گے گش کرنے والے تعلیم میں بیٹھنے والے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے تلاوت کرنے والے تعجب پڑھنے والے اس لیے کہ ہماری باتوں میں ان ساری چیزوں کا بدا کیا ہوگا ہم جو جا کر بات کریں گے اس میں ایمان کی نماز کی اعمال کی ذکر کی قرآن کی تلاوت کی اپنے گھر میں اعمال زندہ کرنے کی گھر میں تعلیم کرنے کی یہ ساری بات کریں گے تو جب یہ ساری باتیں ہمارے مذاکرے میں آئے گی تو وہ ساری باتیں عملی طور پر وجود میں آئے گی چار مہینے والے ملیں گے چلنے والے ملیں گے سہروزہ جانے والے بڑھیں گے اشراک چارج توابین پڑھنے والے بھی مسجد میں تیار ہوں گے یہ بھی ہمارا کام ہے کہ مسجد آباد کرنے والے لوگ تیار ہوں پڑھنے والے تیار ہوں جن مسجدوں میں مسجد کی جماعت مضبوط ہے وہاں پچیس پچیس آدمی اشراک پڑھ رہے ہیں کتنے آدمی پچیس اوابین پڑھنے والے آٹھ آدمی دس آدمی پندرہ آدمی چاش پڑھنے والے لوگ تیار ہوئے محلوں میں صبح شام ذکر کرنے والے لوگ تیار ہوئے صبح شام قرآن کی تلاوت کرنے والے تیار ہوئے وہاں کے محلوں میں عورتیں جو ہے نا صبح شام فجر اثر کے بعد یاسین شریف کی تلاوت اور صبح شام کی تصویر پڑھنے والی بن رہی ہے یہ سارے کام ہمارے یہ سارے کام ہمارے اس لیے ہماری روزانہ کی محنت اور ملاقاتوں میں ان ساری باتوں کا مذاکرہ ہمیں اپنے مجمے سے کر کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے اچھا ابھی تک ہمیں مشق نہیں ہے اس کی ابھی تک مشق اس لیے اس کی مشق یہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی مذاکرے ہو رہے ہوں ہم ان مذاکروں کو دھیان سے سنیں ہم کسی ساتھی کے ساتھ ملاقات میں گئے ہیں تو طالب بن کر ہم بھی اس کی بات سنیں گے جیسے گش میں کہتے ہیں نا ادب گش میں کہ بھائی ساری جماعت مل کر متکلم کی طرف متوجہ ہو جاوے اور سب متکلم کی بات سنیں تو جب ہم سنیں گے طالب بن کر کے بھائی ہمیں سیکھنا ہے تو اللہ ہمیں سکھا دے گا کیا بات کرنی ہے تو پھر وہ بات کرنا ہمیں آ جائے ابھی ہمیں بات کرنا نہیں آیا ہے ابھی ہمیں بات کرنا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے تعریف والوں سے بات کی تعریف والوں سے بات کی اور ان کی طرف سے بے روخی ہوئی مشہور قصہ ہے پہلا ہی قصہ ہے حکایت صاحبہ حضور علیہ السلام وہاں سے باہر آئے اور تھوڑی سکون کی جگہ ملی وہاں حضور نے دعا کی تو کیا دعا کی کیا دعا کی اللہ عملی اشکو دعا فقوطی وکل تحریل کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کس کی شکایت کی اپنی اور میرے تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں حالانکہ حضور نے تو بہترین تدبیر کی تھی بہترین تدبیر کی تھی اور آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی محنت کرنے میں ان کی طرف سے دیر ہوتی تھی لیکن حضور علیہ السلام باوجود اس کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں اور میری اپنی اشکو کو قوتی افقوت قلت حیلتی وہ حوانی عالت نصیار اب عالمی کہ پھر اتنا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز پیش آ رہی ہے کوئی نہیں سن رہا ہے کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے بولو نا بھائی مسجد میں آ کر دوسرے دن کے بھائی ہم تو گئے لیکن مانتے ج نہیں ہے سنتے ج نہیں کتنی ملاقات ایسا کریں گے بولو نا بھائی گزشتہ مہینے بھی نہیں اس نے نام دیا تھا نہیں گیا میں نے کہا تھا نہیں جائے گا وہ گویا کہ دعوی کر دیا کہ سو ہم یہ چیز ہے یہ ہماری یہ ہمارا کمزور پہلو ہے اس کو ہمیں دور کر دینا ہے کر دیں گے انشاءاللہ اس کے اس سب ساری تدبیر محنت کوشش کے بعد بھی ہم اپنی کمی تلاش کریں گے کہ ہماری محنت میں کوئی کمی ہمارے سمجھانے میں کمی ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سمجھانے میں کمی نہ کریں جان کھپا دیں جگر نکال کے رکھ دیں اس کے سامنے منت سماجت کر لیں اس کی خوشامد کر دیں چھوٹے بن جائیں چھوٹے بن جاوے کہ ہمارا ہی بھائی پھر بھی نہیں ہوا تو اب دعا کریں گے یا اللہ ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہمارے سمجھانے میں کمی ہے ہماری کوشش میں کمی ہے تو ہمیں ہمیں کوشش کرنا سکھا دے ہمیں سمجھانا سکھا دے لیکن سر ہم بات کر تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور ہماری آجزی ان کی ساری اور توازو پر لوگ ہم سے قریب ہو جائیں گے لوگ ہم سے جڑ جائیں گے اور لوگ محنت کو بھی سمجھیں گے اس تقریروں سے تبلیغ نہیں سمجھ میں آئی لوگوں یہ تو ابھی شروع ہوا تقریر کا دور تو بعد میں ابتدا میں جو جماعت ہے وہ تو کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتی وہ تو گش کرتی تھی ایک دھن بنا کر خوشامد کرتے تھے منت سماجت کرتے تھے بھائی صاحب اللہ کے لیے اللہ کے لیے آ جائے مسجد میں جمع کیے ان کے پاس پندرہ منٹ بیان کرنے والا متکلم نہیں ہوتا تھا سو آدمی جمع ہو گئے مسجد میں اس جماعت کے پاس پندرہ منٹ بات کر لے ایسا متکلم نہیں ہوتا تھا وہ کھڑے ہو کر روتے تھے بھائی صاحب ہم تو چاہیں ہم نے تو زندگی برباد کر دی ہم تمہارے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے آئے تم اسے بھی کہتے ہیں بھائی دین سیکھ لو تو ان کے اندر کا جو اندر کا درد نکلتا تھا درد اس سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ بہت اچھا کام بہت اچھا کام اور پھر رات پہ اٹھ کر روتے تھے تو اس رونے سے مہر لگ جاتی تھی اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے تھے اس لیے ہماری کوشش ہم کریں ہم جس محنت کے ہم عادی ہو چکے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں کہ ہم ان عملوں اور ان بولوں کے عادی ہو چکے ہیں جس سے لوگ پھنس جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس لیے ہمیں اس کی مشق کرنی ہوگی بتکلف مشق کرنی ہوگی اور بار بار اپنی نگرانی کرنی ہوگی بھائی میں نے جو بات کی وہ صحیح ہے غلط ہے اس لیے ہر مسجد میں ایسے ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں پرانے ساتھی ہیں علماء ہیں ان سے بار بار رجوع کریں کہ بھائی میں نے جو بات کی متکلم میں تھا گش میں میری بات میں کوئی آگے پیچھے تو نہیں تھا کوئی بات نہ کہنے کی تو میں نے نہیں کبھی درمیانی بات ذمہ آئی دو چار پرانے اور ساتھی بیٹھے بات کے بعد بلا تکلف ان کے پاس پہنچ کر کہ بھائی میں نے آج آدھا پونا گھنٹہ میرے ذمہ طے ہوئی تھی میں نے کی ہے میں تو اس کا اہل نہیں ہوں لیکن اس بات میں اگر کوئی انیس بیس ہوتا آپ میری رہبری کر دو بلا تکلف مجھے برا نہیں لگے میری رہبری کر دو یا اور کسی موقع پر مذاکرہ کیا روانگی کی بات ہمارے ذمے تھے ہم نے کی ہم نے دیکھا میں اس جماعت کے اور پرانا اس مجموعے میں ساتھی ہے اس سے کہ بھائی کوئی ایسی بات جو نہ کہنے کی وہ کہہ دی آپ میری رہبری کر دو کوئی بات کہنے کی رہ گئی ہو میری رہبری کر دو تو اس سے ہماری درستگی ہوتی جائے گی اور اگر یہ نہ ہوا تو درستگی نہیں ہوگی درست کی نہیں ہوگی ہم کو یہ لگے گا کہ ہم بہت اچھی بات کر رہے ہیں لیکن وہ بات چپ رہی ہوگی کیونکہ وہ بات اصل صحیح نہیں وہ تو ظاہر بات ہے جو چیز صحیح ہوتی ہے نا بھائی روٹی میں ایک ایک, وہ آ گیا کنکر چھوٹا سا ریت کا چھوٹا پوری روٹی میں کوئی وہ ایک ہی تھا تو ایک ہی بچتا ہے اندر دانت میں جا کے پوری روٹی تو اچھی ہے لیکن وہ ایک ہی بچ جاتا ہے تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ متکلم ہوتے ہوئے یا درمیانی بات کرتے ہوئے روانگی کی بات کرتے ہوئے عمومی بیان کرتے ہوئے کوئی بات ایسی کہ جس سے تاکہ ہماری درستگی ہو جائے اور ہمیں بتکلف اس کی کوشش کرنی ہے مشق کرنی ہے تکلف کے ساتھ چھوٹا بننے کی آجیزی سے بات کرنے کی سامنے والے کا ایک جی بھی چاہے گا جی چاہتا نہیں ہمارا بچہ ہے سامنے بتیجا ہے اور اس سے ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں تو جی نہیں چاہتا کہ اس سے ذرا توازو میں بات کرو اس سے تو ذرا بیچ تیس میں بات کرنے کی عادت ہے تو وہی لیکن وہاں بھی کہ نہیں ابھی تو میں دائی بن کر جا رہا ہوں کیا بن کر جا رہے ہیں دائی ہے اور دائی جو ہے دائی وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے توازو سے بات کرتا ہے توازو سے بات اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا لہجہ نرم ہو مزاج میں توازو ہو توازو جو ہے نا توازو وہ تبلیغ کا سکہ ہے کرنسی ہوتی ہے نا کرنسی انڈین کرنسی روپیہ ہے سعودی میں ریال ہے ایسے الگ الگ کہیں ڈالر ہیں اور کہیں کچھ ہے ایسے تبلیغ کی کرنسی نہ روپیہ ہے نہ ڈالر ہے نہ ریال ہے یہاں کی کرنسی کیا ہے توازو سے آدمی یہاں خریدے جاتے توازو سے میں نے عرض کیا کہ شروع کی جو جماعتیں آتی تھی نہ ان کے پاس مال رہتا تھا کہ وہ لوگوں پر خرچ کریں وہ تو بیچارے خود ان کے تو کھانے کا مسئلہ گڑ چنے کھا رہے ہیں اور نہ ان کے پاس تقریر ہے کہ وہ لوگوں کے دل جیت کے تقریر کر کر کے ان کو بہلاتے ان کے پاس کیا تھا توازو اور رونا دھونا تھا تو سب فتح ہو توازو ایسی چیز ہے آپ آدمی فتح ہو جائے گا توازو ایسی چیز اس لیے ہمیں کوشش کرنی چھوٹے بن کر اپنی نیت سے اپنے محلوں میں پھرنا ہے کسی کی حقارت دل میں نہ ہو کسی کی حقارت نہ ہو بعض مرتبہ بعض ایسی زندگی جس کو فجور میں گزاری ہوتی ہے لیکن ان کی موت پر لوگ رشک کرتے یار اس آدمی کا کیا عمل ہوگا کہ اللہ نے کیسی موت نصیب کی لوگ کہتے نہیں کہتے حالانکہ ظاہر میں تو لوگ اس کی برائی کرتے ہوتے تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم کام کرتے کرتے اللہ کی نظر میں اوپر جا رہے نیچے جا رہے اور وہ فیس کو فجور کرتے کرتے اپنے آپ کو گنےگار سمجھ رہا ہے وہ تو گنےگار ہو تو کہہ رہا تھا آپ تو آواز اچھے ہے مجرم لوگوں سے ہمیں تو گنہ گار وہ تو اعتراف کر رہا ہے روزانہ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کار کرتے کرتے نیچے چلے جا رہے اور وہ گناہ کرتے کرتے اپنے اعتراف و کی وجہ سے اور اپنی توبہ کی وجہ سے وہ ہم سے آگے ہوں اس لیے کسی کو حقیق نہ سمجھے بلکہ محبت کے ساتھ ہر ایک سے ملیں ایک سازگار فضا بنانی اپنے محلوں میں اپنی بستیوں میں اپنے گھروں میں وہی حضور علیہ السلاۃ والسلام والی وہ محنت جو آپ نے مکے میں تیس چالیس سال تک کی ہے لوگوں پر سلا رحمی کی لوگوں پر خرچ کیا بیواؤں کی مدد کی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ جو کام ہے وہ سارے کام ہمارے تبلیغ کے ساتھ جوائنٹ ہے تبلیغ اور وہ کام کوئی الگ نہیں ہے الگ الگ نہیں اسی لیے اسی ڈھائی گھنٹے میں بیمار کی عیادت کریں گے کوئی آدمی مصیبت میں آ گیا تعزیت کریں گے کسی گھر میں کوئی خوشی ہے ان کو ہم مبارکباد دیں گے جا کر خوشی میں مبارکباد دینا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو چاہے وہ مانوس ہو یا غیر مانوس ہو ہم جا کر سامنے سے اس کو مبارکباد دیں گے کوئی جنازہ ہے جنازے کے پیچھے جانا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے یہ رشتہ داری کا حق نہیں ہے ہم جا کر ان کے پیچھے جنازے کے پیچھے جائیں گے بلکہ بہت سی مرتبہ دیہاتوں میں تو یہ رہتا ہے کہ قبر کھودنے والا کوئی نہیں مزیدار جماعت کے دو چار ساتھی میں چلو اپنے جا کر دیتے کفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں چلو ہم جا کر غسل دینے والا کوئی نہیں ہم جا کر دے دیں غسل تو یہ ایسے کام ہے خدمت کی لائن کے جس سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنتی جگہ بنتا اگر اس کے ساتھ تبلیغ ہوگی یہ تر تبلیغ ہے تر اور اگر یہ چیزیں نہیں تو خوش کہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہے خوش کہیں سلا رحمی نہیں ہے محبت نہیں ہے خوشی غمی میں شرکت نہیں ہے لوگوں کے سکھ دکھ کے ہم ساتھی نہیں ہیں تو ہماری تبلیغ کیسی ہو جائے گی خشک ہوگی اور خشک چیز پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی بلکہ اس طرح اگر ہمارا یہ رویہ رہا لوگوں کے ساتھ خوشی غمی میں شرکت ہے محبت کا برتاؤ ہے ایک دوسروں کو سلام کر رہے ہیں سلا رحمی کر رہے ہیں تو اس ایسی جگہوں پر زیادہ تشکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ایسا آدمی جاتا ہے تو سامنے سے لوگ آتے ہیں کہیں سب میں جاؤں تو من کی تو تیار باز چاہئیں گے تمہارا بدریزن مکل ہونا تھا میں جارے بھی جاؤں تارے مکلی دے لوگ اپنی ترتیبیں جو ہے نا ان کے وقت کے رعایت کے سب قائم کرتے ہیں پہلے پلا حجی صاحب کہہ رہا جا کے مارچ میں گمے تھے اپنے میں مکلی دیا تو ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ جانے کو بھی خوش ہوتے ہیں لوگ اپنے بچوں بھتیجوں کو بھیجنے میں بھی راضی ہوتے اس لیے کوشش کرنے کا ہمیں ایسا بھلا انسان بننا ہے کہ خود ہم اپنا بھی بھلا کر دیں اور جب تک زمین پر رہے ہزاروں انسانوں کی بھلائی میں استعمال ہو جاتا بھائی کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جیسے مولے عبار صاحب نے کہا کہ بھائی جماعت آدھے اس کی نصرت سوچتے ہیں ان کو لے کر بیٹھنے کا نظام بناتے ہیں ان کی خدمت سوچتے ہیں مسجد سے ان کو لانا ہے یا مسجد پہنچانا ہے تو مسجد وار جماعت اس کا نظام بناتی ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہماری مسجد کی جماعت اپنے ڈھائی گھنٹے دے جماعت آ گئے تو پتہ نہ چلے جماعت کے ساتھ ہی کون ہے بستی والے کون ہیں آپس میں ایسے گھل مل جاوے جماعت کے ساتھ ان کے یہ نہیں کہ جماعت والے تم تمہاری مجلس کا ہمارا مشورہ کرتے ہیں پہلے دن جو ہے ہم جماعت کے عمل میں شریک ہو جاؤ بھائی جماعت نے رات میں گش کیا بیان کیا ہے اب دوسرے دن فجر میں ہم ان کے عمل میں شریک ہو جاؤ اپنا مشورہ بیان کے بعد کر لیں اور پھر دوسرے تیسرے دن جماعت ہے تو جماعت کو اپنے مشورے میں شریک کر لیں جوڑ بیٹھ جائے گا دوسرے دن ہم ان کو اپنے ساتھ کیا جاؤ بھائی ہمارا بھی مشورہ ہے حضرت ہمارے ساتھ شریف کمزور جماعت ہے وہ ہم سے مشورہ سیکھے گی کہ بھائی کیسے مشورہ ہوتا ہے اور مضبوط جماعت ہے تو وہ ہمیں کچھ تعلیم دے گی ہماری کچھ کمی ہوگی تو ہم کو بتائیں گے وہ اس لیے دل کھلا رکھیں گے پھر کہ بھائی کوئی قابل رہبری چیز ہے تو آپ لوگ ہماری رہبری کرو ترغیب کی ضرورت ہے ان میں کوئی مضبوط ساتھی ہے تو ان سے کہہ دے امیر صاحب یہ سارے ہمارے مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں ذرا دو پانچ منٹ آپ کو ترغیبی بات کر دیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے کمزور جماعت ہے تو ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے افاد استفادے کا کام ہے فائدہ اٹھانا فائدہ پہنچانا جو مضبوط ہے ہم سے پرانے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے کمزور ہیں نئے ہیں ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے تو اس طرح جماعت کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا خدمت یہ تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے مہمان جماعت اس کو کھلانا پلانا ناشتہ کرانا یہ تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے اس میں تو جماعت میں آنا بھی ضروری نہیں ہے کوئی بھی آدمی بستی میں آیا ہے کوئی بھی آدمی کہیں کا بھی آیا ہے وہ بستی والوں کا مہمان ہے جماعت میں آیا ہے تو اللہ رسول کے نام پر آیا ہے مدرسے کے کام کے لیے آیا ہے تو اللہ رسول کے نام پر آیا ہے مدرسہ اس کا احترام کریں گے باقی جماعت کی نصرت یہ ہے کہ جماعت کے اعمال میں ہم شریک ہوں ان کے گشتوں میں ان کی ملاقاتوں میں جب جماعت آوے ان کا استقبال کرے دو چار آدمی اور ان کے مشورے میں شریک ہو ان کی حوصلہ افزائی کریں مت پوری بستی ہماری یہ جو ہے نا آباد بستی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں آپ محنت کا نظام بناؤ نقد جماعت بنانے کی تدبیر کرو روانگی میں آپ حضرات کو بھی کہا ہوگا کوئی نقد جماعت بناوے آپ حضرات کوشش کرو ہم انشاءاللہ آپ کا پورا ساتھ دیں گے ہماری ابھی ایک جماعت تو گئی ہے دس دن پہلے چلنے کی لیکن ابھی پندرہ نام ہمارے پاس سچے پکے ہیں مزید آپ حضرات بھی محنت کر لو گھر گھر محنت ہو رہی ہے آپ کوشش کرو انشاءاللہ دوسری جماعت بنے گی ان کے حوصلہ توڑے ہے کہ بھائی ہمیں اب دیکھو امت صاحب تمہیں بہت جوش میں نہ آؤ ہماری امراض جمع گئی ہے آگلی تاریخ ہماری جی مارچ نیچے ہیں تمہیں دھیرے رکھ کے بھائی یہ کمزور کرنے والی بات ہے یہ حوصلہ توڑنے والی بات یہ حوصلہ توڑنے والی بات ایک جمع ہماری گئی بھائی تیس پینتیس نام ہوتے ایک جماعت جاتی ہے اس میں سے پندرہ گئے ہمارے پاس بیس نام تو بچے ہیں جو نہیں جا پائے اب جماعت آئی تو ہم وہی پرچہ ایک تو نکال لیں گے پہلے یہ تو ہے ان کے علاوہ گھر گھر کی ہماری روزانہ محنت ہو رہی آپ کی جماعت بھی آئی ہے تین دن آپ حضرات رہو گے آپ ہجرت کی طاقت کے ساتھ آئے ہو ہم انشاءاللہ تمہاری پوری مسرت کریں گے اور ہمارے ساتھیوں کو بھی متوجہ کرتے ہیں ابھی تو ہم پانچ آدمی ہیں زہر میں ہمارے دوسرے دو پانچ آدمی آئیں گے اور اثر میں ہمارے اور ساتھی آئیں گے اور عشا میں تو پورے ساتھی ہمارے یہی ہوتے ہیں آپ ہمت رکھو تو جماعت کو ایک دم پاور ملے گا پاور ملے گا اور زیادہ ان کو جوش بڑھے گا اور محنت کا جذبہ بنے گا ہم کوشش کریں کہ یہ جماعت ہماری مسجد میں آ کر یہاں سے پانچوں گش کر کے جا کتنے گش کر کے جا پانچ گش اور ہماری مسجد سے اگر کمزور جماعت ہے تو نفر جماعت بنانا ہماری مسجد سے سیکھ کر جاؤ اور مضبوط جماعت تو ہماری کوشش ہو بھائی مضبوط جماعت آئی ہے بہت سے ساتھی ہمارے جن کا سال بھی ہو چکا ہے بہت سے وہ ساتھی ہیں جن کی ہر مرتبہ ملاقات نہیں کر پاتے کچھ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کچھ پلا پلا ہیں اس جماعت کے ذریعے سے ہم ترتیب بنا لیں آگے سے بھائی جماعت میں کون کون کرے کہ یہ ہمارے فلاں پروفیسر صاحب یہ لیکچرر صاحب یہ ہمارے یہاں کے بڑے تاجر ہیں یہ ہمارے ایک کے فلاں آدمی اب آدمی فوراً سوچے گا کہ ہمارے بستی میں تین لیکچرر ہیں ایک ہمارے پرنسپل صاحب ہیں ایک ہمارے فلاں تاجر صاحب ہیں ایک سرپنچ صاحب ہیں ان کے خصوصی فہرست الگ فوراً بنا دیں گے کہ بھائی اس جماعت سے ہمیں اس جماعت کا استعمال کرنا تو پھر اس جماعت کے ذریعے سے بہت سارا کام ہو جائے گا اس لیے اس طرح اپنے ڈھائی گھنٹے کا جو نظام ہے اس میں ساری تدبیریں کریں اور اپنے آپ کو قربانی پر لاویں اپنے آپ کو لاویں کہ میں اپنی ذات سے اپنا ڈھائی گھنٹہ پورا دے دوں حضور علیہ السلاط السلام اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا لا تکلف الا نفسك ہر المؤمنين کہ آپ اپنے آپ کے مکلف ہیں اپنی ذات اور ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیے یہ ڈھائی گھنٹہ تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جن کے پاس روزانہ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے ہیں پانچ پانچ چھ چھ اور کبھی وصولی کا تقاضا ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے تو وہ لوگ فارغ بھی کرتے ہیں فارغ بھی کرتے ہیں لیکن روزانہ اس طرح اپنی تدبیر ترتیب کر کے وہ اپنے محنت کا نظام نہیں سوچتے تو وہ دن ان دنوں میں کیا کریں وقت دیں لیکن کہاں جانے کا کوئی کام تو ہے نہیں حالانکہ کام تو بہت سارا ہے اس لیے اپنی تدبیر کر کے اپنی ذات سے کوشش کریں کہ ہمارا ڈھائی گھنٹہ پورا لگ جائے کریں گے انشاءاللہ کون کون ڈھائی گھنٹے پورے دے گا اللہ ہم سب کو توفیق ادا فرما دے اس کے لیے دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دیتے ایک دن کمی رہ جائے تو اس پر راضی نہ ہو جائے بلکہ دوسرے دن تلافی کی کوشش کرے کل ڈھائی گھنٹہ پورا نہیں لگا دو لگے تھے آج دن لگا دو ایک دن اگر تھوڑی کمی رہ جائے تو فوراً اس پر اگر احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کروا دے گی کریں گے انشاءاللہ فکر اور اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیں گے اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیں گے کہ ان کے بھی ڈھائی گھنٹے لگے جن کے پاس زیادہ وقت ہے ریٹائرڈ حضرات ہیں تو ان سے زیادہ وقت تقاضا سوچیں اور ان تقاضوں کی تدبیریں کریں اس لیے ذمہ دار گن مسجد میں حلقوں میں ایسے ساتھیوں کو ذمہ دار بناویں جو تدبیریں کرتے ہیں اور اگر ٹھنڈا آدمی ذمہ دار ہو گیا ہے جس کا خود کا ڈھائی گھنٹہ نہیں لگ رہا ہے تین دن بھی نہیں جا رہا ہے چلے میں تو وہ کیا دوسروں کو ترغیب دے پائے گا اس لیے اس کی کوشش کریں اور پھر دھیرے دھیرے اگلے آدمی تیار کریں نئے آدمی بناوے کام کرنے والے بھی کام کو لے کر چلنے والے بھی اس طرح اگر ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سال دو سال کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ یہاں سے جاؤ گے نا ایک مہینہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی بستیوں میں اپنی مسجدوں میں نمایاں فرق محسوس کرو گے نمازی بڑے ہوئے ہوں گے سہروزہ جماعتیں بڑھ جائے گی چلے کی جماعتیں روانہ ہونا مسجدوں سے اچھا یہ بنیادی ہماری چیز ہے کہ ہر مسجد والے اپنی مسجد سے چار مہینے کی چلے کی جماعتیں روانہ کرنے کی تدبیر کریں جیسے میں نے آج کیا مہینے میں چلو بھائی مہینے میں نہیں ہو رہی ابھی دو مہینے میں تین مہینے میں لیکن ہر اس میں مسجد والوں کو ہلکے والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ایک جگہ ہم لوگ سے مسجد پوچھا بھائی کیوں آپ لوگ تعریف نہیں بولے ہمارے ہلکے والے ہم کو کہتے ہیں اسلام تعریف ہم تعریف کرتے بھائی یہ تو مسجد اور جماعت کے ذمہ کام ہے اپنی مسجد سے چار مہینے کی جماعت روانہ کرنی ہے تو اس میں ہلکے کے ذمہ داروں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں اس میں مسجد اور جماعت بیٹھ کر اپنی تاریخ طے کریں کہ بھائی ہمیں پندرہ دن کے بعد مہینے کے بعد اپنی مسجد سے چار مہینے کی جماعت بنانی چلے کی جماعت بنانی اپنی سہروزہ جماعتوں کا نظام مسجد اور جماعت خود بنا کہ بھائی ہماری مسجد میں پانچ آدمی جماعت لے کر چلنے والے ہیں جو جماعت چلا سکتے ہیں وہ پانچ اور دو دو تین تین ان کے ساتھ نئے آدمی لگا کر پانچ جوڑیاں بنا دی پندرہ آدمی تھے تین تین کی پانچ بنا دیں اور ان کے ہفتے دیکھے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ایک ہفتے میں دو جماعتیں ہو گئی پانچ ہیں اب اس کی محنت مسجد اور جماعت طاقت لگا دیں وہی کوشش کرے اس کی ان ساتھیوں کو تیار کرنا ان کی جماعتوں کی تکمیل کرنا ان کی جماعتوں کو روانگی کی بات سمجھانا ہاں کسی مسجد کے پاس ایسا ساتھی نہیں ہے کہ بھائی جو روانگی کی تفصیل سے پوری بات کر سکے تو ہلکے والوں سے رابطہ کریں بھائی ہماری جماعت جمعرات کے دن جمعہ کے دن تیار ہے اور روانگی کرنے والا ہمارے پاس مضبوط آدمی ابھی نہیں ہمارے ساتھی جماعت میں گیا ہوا ہے تو کوئی آدمی ہم کو دے جو روانگی کی بات کر لیں تو ان سے تعاون طلب کر لیں گے باقی اپنی تاریخ ہے ہر مسجد طے کریں اور ہر مسجد وار جماعت جو ہے تین دن کی چلے کی چار مہینے کی بلکہ اب تو بیرون کی جماعتیں مسجدوں سے بن رہی ہے مسجد ایک مسجد بیرون کی جماعت دے رہی ہے وہاں تک کام پہنچ رہا ہے اس لیے سارے مسجد والے اپنی مسجد سے چار چار مہینے کی اپنی مسجد سے بنانی ابتدا میں جو ہے ٹوٹے گی آپ نے طاقت لگائی محنت کی چھ آدمی تیار ہو گئے اور اب کوئی شکل نہیں بن پائی شاہ کو وصول کر لو اس شاہ کو وصول کر کے قریب کے گاؤں میں رکھ دو اور اپنی محنت یہاں جاری رکھو ایک دن دو دن تین دن چار دن نہیں گزریں گے وہ جماعت مکمل ہو جائے گی اور اگر بھائی بہو تھو آئے تو بہت محنت کری کوئی تیار نہ کرو آج چھ نے جوڑی دو تو چھ کو جوڑ دیے پورا ہو گیا کام اگلی بار بھی جماعت مکمل نہیں ہوگی اگلی بار جماعت مکمل نہیں ہوگی ہمارے یہاں پہلے ہوتا تھا تین دن کی جماعتوں میں ایک ایک مسجد والے ہمارے چار آدمی کا ہمارے تین آدمی تو ان کو جوڑ دیتے پھر کیا یہ کیا بھائی دیکھو اس طرح جوڑتے جوڑتے کب تک چلائیں اب ایسا کرو کہ اس جب وصولی میں جو ساتھی وصول ہوئے اگر وہ نئے لوگ ہیں نئے کہ جن کو اگر ابھی نہیں بھیجا تو دوبارہ نہیں جا سکیں گے وہ نئے لوگ ہیں تو ان کو جوڑ لو لیکن اگر پرانے ساتھی ہیں اس میں تو پرانوں کو بیٹھ کر ان کو سمجھا کوئی دیکھو آپ مضبوط آدمی ہیں ذمہ دار آدمی ہیں آپ نے جمعرات طے کی تو جمعرات کو جماعت نہیں بنی دو دن اور بڑھا تو آپ لوگ رک جاؤ ابھی دو دن اپنا کام کرو اس کے ساتھ مزیدار جماعت کے ساتھ محنت کرو اپنے سنیچر کے دن جماعت مکمل کر لے دو دن محنت کا موقع مل جائے تو پھر دو دن محنت کا موقع لے کر ان کے ساتھ سنیچر کو جماعت روانہ ہوگی تو حوصلہ بن گیا ان کا کہ بھائی جماعت بن گئی اب دوسری مرتبہ وہ خود جوڑنے کا سوچیں گے نہیں وہ نہ مسجد کے ساتھیوں کو جوڑنے کا سوچیں گے دو دن موخر کر لو اسے مت بھائی چلنے کی جماعت کی آپ نے تاریخ کہتے ہیں کہ پہلی تاریخ پہلی تاریخ کو چھ آدمی وصول ہوئے اب چھ آدمی آپ وصول کرتے کرتے کرتے کوئی نہیں ہو رہا ہے تو ان چھ کو تو وصول کر لو ان کو قریب کی بستی میں پہنچا دیا اب مسجد اور جماعت کی کوشش میں لگ جاؤ ضرورت ہے ہلکے سے ایک آدھ آدمی کو تھوڑا آپ ہمارا تعاون کر دو ہماری وصولی ہے تھوڑی ایک دو ملاقاتیں کر تو آپ لوگ محنت میں لگے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی محنتوں پر نتائج دے گا جن لوگوں کے نام ہے وہ نہیں اللہ نیوں کو تیار کر کے بھیجے گا لیکن آپ نے ارادہ کمزور کہ بھائی نہیں وصول اور اب کیا کریں گے اجتماع بھی ہو گیا دعا بھی ہو گئی اب کیا ہوگا تو پھر وہ نہ ابھی جائیں گے نہ کبھی جائیں گے اور اگر پیچھے لگے رہے اور دعا کرتے رہے صدقہ دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان کو وصول کروا دے گا بھائی کریں گے اس طرح سے پہلا موقع تو ابھی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کا بھی اجتماع ہے بہت سی مسجدوں نے کہا کہ ہمارے پاس پینتیس نام تھے چالیس نام تھے پستالیس نام تھے ساٹھ نام تھے ان میں سے دو وصول ہوئے تین آئے چار آئے ابھی بہت سارے آپ کے پاس نام باقی ہیں اگر وہ دو آدمی تین آدمی یا چار آدمی جو آپ کے ان کو آپ نے کور کیا ان کو رکھا اور ان کے ساتھ مزید آپ کی مسجد کی جماعت اجتماع کے بعد واپسی پر محنت میں لگ گئی تو امید اللہ کی داد سے دو دن میں تین دن میں چار دن میں پانچ دن میں اللہ تعالیٰ ان جماعتوں کو مکمل کروا دے گا کرو گے انشاءاللہ کون سی مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اجتماع سے ہم اپنی جماعتوں کو مکمل کریں گے نام بتاؤ مسجد کا جمعہ مسجد کنساریا کی اور بھائی اور کون کہہ رہے ہیں جی بھائی اور کون مسجد والے کہہ رہے ہیں نام بولا نا پالج مسجد کہہ رہے ہیں بروچ حسینیہ مسجد والے کہہ رہے ہیں رحمت نگر بروچ ماشاء اللہ روشن پارک والے کہہ رہے ہیں اور بھائی جمبو سر والے بھی کچھ کہہ رہے ہیں جمبو سر کاوی دیولا بڑگودرا سارد نبی پور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بھائی اور کوئی مسجد والے کہہ رہے ہوں جی کانپور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ساری مسجد والے جن کے پاس بھی دو تین آدمی ہیں تین آدمی ہیں کسی کے پاس چار ہیں کہیں ہوگا کہ پانچ چھ آدمی ذمہ دار نہیں تو جوڑنے کی بات نہ کریں بلکہ انشاءاللہ مسجد والے ذمہ داری لیں کہ ہم انشاءاللہ ان جماعتوں کو وصول کر کے گھر جائیں گے ابھی یہ سابرکاٹا ضلع کا اجتماع اسی سفر میں دسمبر میں جو ہوا تفقت میں بھائی تشریف رکھیں تشریف رکھیں بیٹھے ابھی تو ان کی جماعتیں قریب آٹھ یا نو تھی پھر اجتماع میں ترغیب ہوئی انہوں نے محنت کی تو گیارہ ہو گئی دو جماعتیں بڑھ گئی اور پھر اخیر میں جب بات آئی کہ بھائی ابھی اور بہت سے نام باقی ہیں تو ان کو ترغیب دی تو پھر انہوں نے اجتماع کے بعد وصول کی تو دوسری پانچ جماعتیں وصول ہوئی اور ان کی سولہ جماعتیں ہو گئی کتنی جماعتیں ہو گئی سولہ اس ضلع کی کل مسجدیں بیالیس ہیں پورے ضلع میں کتنی مسجد ہیں بولو نا اور یہاں کتنی ہے مشتاق بسوں نے یہاں بس سو پچاس ہے وہاں صرف پینتالیس مسجد ہے اس میں سے بھی آٹھ دس مسجد ہے وہ جو ہائی وے پر ہیں یہاں ہے وہاں ایسا ہوتا ہے تو وہ تیس پینتیس جو مسجد ہے بچی اس میں سے سولہ جماعتیں چار مہینے کی روانہ ہو گئی تو اس لیے آپ لوگ یہ مسجد وار جماعت عزم کریں انشاءاللہ اسی سے آپ کے حوصلے بن جائیں گے یہاں سے جا کر آپ نے مضبوط وصولی کی اور اپنی چار چار مہینے کی اور جہاں چلے کی جماعتیں ہیں ان چلے کی جماعتوں کی تکمیل کی کوشش کر لی تو انشاءاللہ ایک مضبوط خاکہ بنے گا آپ کے ڈھائی گھنٹے کی محنت عملی طور پر شروع ہو جائے گی اور یہ جماعتیں آپ کی مسجدوں کی روانہ ہوگی تو انشاءاللہ حوصلے بنے گی کرے گا انشاءاللہ جمبو سر سے کاٹ میں آ جاؤں جلدی جمبو سر سے جمبو سر سے جلدی آ جاؤں میں ہے کوئی جمبو سر کا آ آ آ جاؤ بھائی تشریف رکھے بالا نگر مسجد جی بالا نگر مسجد جمبو سر ہاں۔ ہماری تعلیم مسجد اور جماعت کی عیشا کی بات ہوتی ہے ہم مہینے کے لیے ایک ساتھی طے کرتے ہیں وہ عیسا کے بعد ہمارا یعنی وقت ایسا ہے کہ وہ عیسا کی نماز کے بعد دس منٹ سنت بھیتر پڑھنے کی ہوتی ہے اس کے بعد تعلیم کے لیے جڑتے ہیں شروع میں بعض ساتھی معاملات کے اندر رہتے ہیں باقی ساتھی جڑتے ہیں اور آخر کے اندر تیس پینتیس ساتھی تعلیم کے اندر شرکت کرتے ہیں نماز میں کتنے ہوتے ہیں نماز میں قریب سو ڈیڑھ سو ہوتے ہیں سو ڈیڑھ اس میں سے تیس پینتیس تعلیم میں جڑتے ہیں ہاں، اچھا، بقیہ لوگ جو نماز میں آتے ہیں ان کو تعلیم میں شریک کرنے کی آپ کی کوئی محنت کوئی کوشش ہوتی ہے ہاں یہ گھر گھر کی ملاقات کے اندر ہم اس کو ترغیب دیتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی وصولی بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ تعلیم میں یعنی اس کے شرکت یعنی دیکھتے ہیں کہ وہ جڑتے یا نہیں پھر دوبارہ ترکیب دیتے ہیں ایسا کام تو ہوتا ہے اب ہمارے وہاں مسجد کی دوسری تعلیم فجر کی بات بھی ہوتی ہے بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو صبح کی تعلیم کے اندر بیٹھتے ہیں لیکن مسجد و جماعت کی تعلیم پندرہ منٹ ہوتی ہے وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے صبح میں پانچ منٹ ہوتی ہے کیونکہ صبح میں ہمارا مشورہ بھی ہوتا ہے عشاء کے بعد جو اصل آپ کی تعلیم سے مشورے سے عشاء کے بعد ہے ہاں اس میں کون سی کتاب پڑھتے ہیں فضائل اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے اندر ہر باب کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں ہر جگہ سے اگر ہاں سب کے اندر سے یعنی پندرہ منٹ کے اندر کبھی کبھی دو تین باپ میں پڑھا جاتا ہے اور پندرہ منٹ ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے دن دوسرے باپ کے اندر سے پڑھتے ہیں یعنی بدل بدل کر ساری بدل کر ہاں پڑھتے ہیں فضائل صدقات فضائل صدقات کی تعلیم ہماری صوبوں میں ہوتی ہے اس لیے ہم اس کے اندر نہیں پڑھتے کبھی کبھار کوئی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں یعنی مہینے کے اندر آپ کے حج کے موسم یعنی حج کے دنوں کے اندر فضائل حج بھی پڑھ لیتے نہیں شام کو فضائل صدقات کیوں نہیں پڑھ رہے ویسے اصل تو مسجد کی ایک ہی تعلیم ہے فضائل کی جو تعلیم ہے وہ ایک ہی ہے لیکن میں ابھی گھر کی تعلیم بتانے فضائل امال فضائل صدقات دونوں جو ہیں چاہے تین دن میں چار دن میں ساری کتابوں میں سے وہ اس کو پڑھ کر جیسے امال کی کتابوں کے حصے ہیں ایسے فضائل صدقات میں مختلف مختلف وہاں نشان لگا کر اس کو وہیں سے بھی پڑھیں فضائل حج جو ہے وہ تو جب فارم بھرے جاتے ہیں جیسے ابھی ہو گیا فضائل حج اب پوری ہو جائے گی اب فضائل حج کی تعلیم ابھی نہیں ہوگی کیونکہ فارم بھر کر اس کا ڈرو بھی ہو گیا اب جو ہے حج کے موقع پر حج حج میں جانے والوں کے لیے ایک انتظام کرتے حلقوں میں جو لوگ حج میں جا رہے ہیں تو ان کو کسی وقت روزانہ جمع کرتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اور فضائی حج سناتے ان کو ترغیب دیتے ہیں حج کے لائن باقی یہ جو ہماری کتابیں وہ تو سال بھر فضائل اعمال صدقات ان دونوں میں سے سال بھر بدل بدل کر کتابوں میں سے پڑھا جائے جیسے فضائل عمل پہلا حصہ تو ہو رہا ہے لیکن دوسرا حصہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کریں تین دن میں چاہے پہلا حصہ پورا ہوا دوسرے دو دن فضائل صدقات ہو جائے پھر دو تین دن وہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے گی تو اس طرح بدل بدل کر سارے حصوں میں نشان لگا کر سب جگہ سے پڑھے ائیم حضرات جہاں تعلیم کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ بہت سارے علماء ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ علماء کی جماعت بنا کر ان سے مذاکرہ ہو جائے اس سلسلے میں ائمہ حضرات ہیں تو علماء ہیں سارے حلقوں میں کام کرنے والے تو ان علماء کی دو تین کی جماعت بنا کر ائمہ حضرات سے وہ جا کر ملاقات کر لیں ان سے مذاکرہ کر لیں تاکہ امت کے سامنے نماز زکوٰۃ روزہ حج کلمہ اخلاق اور تلاوت کلام پاک ذکر ساری باتوں میں سے باتیں آنی چاہیے سب کے فضائل سب کے سامنے اچھا گھروں کی تعلیم کا کیا حال اچھا، ہمارے اطراف میں دو سو سوا دو سو مکان ہے اس کے اندر قریب پچاس سائٹ مکانوں کے اندر تعلیم ہوتی ہے اور بعض جگہ کے اوپر پوری پابندی سے ہوتی ہے بعض جگہ کے اوپر کبھی کبھی ناگا ہو جاتی ہے یعنی مسجد بار جماعت کے اندر اور ہماری جو بعد میں چار جماعتیں بنتی ہے اس کے اندر بھی تعلیم کے بارے میں بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کے گھر میں آج تعلیم ہوئی ایسے یعنی اس کا جائزہ لیتے ہیں اور جن گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر سے بعض گھروں کے اندر چھ صفات کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے کتنے گھر بتائے آپ نے ویسے اوسط پچاس ساٹھ گھر ہے اور ٹوٹل مکان میں اس میں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس گھروں کے اندر یعنی ہو جاتی ہے ہفتے میں ایک دو مرتبہ ایسے گھر بھی اور ٹوٹل مکان کتنے آپ کے سوا دو سو کے قریب سوا دو سو میں سے پچاس میں ہو رہی ہے یہ کتنے مدت سے ہو رہی ہے پچاس کافی مدت سے آپ لوگ تعلیم کی تحقیق کتنے دنوں میں کرتے ہو کیا تعلیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس کی تحقیق کتنے دنوں میں کتنے مہینوں میں کرتے ہو ویسے مستقل طور پر تعلیم کی تحقیق نہیں کرتے لیکن جو ہمارے جماعت گھر گھر کی ملاقات کرتی ہے اس کے اندر یہ ترکیب دے دیتے ہیں گھروں کی تعلیم کی اور کبھی کبھار جمعہ کی بات کے اندر بھی ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں وہ گھروں کی یعنی مستورات کی یعنی ترتیب کے بارے میں کبھی بتا دیتے آپ کی مسجد کے اطراف میں ہفتہ واری تعلیم کے حلقے ہیں ہاں کتنے یہ بڑی سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ سانی یعنی ساٹھ پینسٹھ مکان ہے اس کے اندر دو حلقے ہیں ہاں اسی طریقے سے دوسری دو تین سوسائٹی ہے اس کے اندر ہر سوسائٹی کے اندر ایک ایک ہلکا کل کتنے ہلکے آپ کی مسجد پانچ چھ ہیں آپ کی مسجد کے اطراف مسجد کے اطراف چھ جگہ ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے جو آپ کی مسجد کے مشورے سے نظام بن ہاں۔ کر جاتا ہے تعلیم ہاں۔ کون کرے گا نہیں ایسا تعلیم کون کرے گا یہ یہ ترتیب نہیں یعنی ابھی قابو میں آئی لیکن یہ ہوئی کہ مسجد و جماعت کے اندر یعنی جو جس یعنی جو سوسائٹی ہے اس کی جو جماعت ہے وہ جماعت مردوں کی ملاقات کر کے ان کو جس گھر کے اندر تعلیم ہوتی ہے صبح کے اندر یہ ملاقات کر لیتے کہ اپنے مستورات کو تعلیم کے اندر بیچنا یہ یہ ساری ہوتا ہے لیکن اس گھر کے اندر استقبال کون کرے گا تعلیم کون کرے گی چھ صفات کون کرے گی یہ سب طے ہو کر پرچی نہیں دیتے تو پھر کرتا کون ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے ایسے یعنی بات چلا ہی ہے کہ بھئی کام کرنے والی مستورات یعنی جس نے وقت لگایا ہے تین دن اکثر سوسائٹیوں کے اندر وقت لگائی ہوئی مصورت ہے وہ لوگ تعلیم کرتے ہیں اور جو پڑھی لکھی یعنی عورتیں ہیں وہ بھی تعلیم کر لیتی یعنی کون کر رہا ہے مزیدار جماعت کو پتا نہیں ہے نہیں پتا تو ہے لیکن اس کو قابو میں نہیں لایا نہیں نہیں ابھی تک بات واضح نہیں ہو رہی ہے یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ بھائی وہ مسجد سے پرچہ نہیں جاتا ہے تو مسجدار جمع جب پرچہ نہیں جا رہا ہے تو کون کر رہا ہے کیسے پتا چلے تو وہ صاحب مکان جو ہوتا ہے اس سے کارگزاری دوسرے دن لی جاتی ہے کہ بھائی اور اکثر طور پر ہر ہفتے ایک ہی عورت تعلیم کرتی ہے اور وہ کرنے والی وقت تین دن وقت لگائی ہوئی اور ہوتی ہے لیکن ایسا نظام تو اپنے ہے ہی نہیں تبلیغ میں بھائی سب جگہ اسی طرح ہوتا ہے آپ کی مزیدار جماعت کیا کرتی اور بھائی مسجد اور جماعت طے کر کے ان کو نام پہنچاتے کون تعلیم کرے گا کون استقبال کرے گا کون بات کرے گا آخر میں چھ سفر آپ بھی پرچہ بھیجتے پھر کارگزاری منگواتے تو آپ کے یہاں سے ایسا رہ گیا سمجھداروں کا ہلکا ہے اور ماشاءاللہ اللہ ہلکے پانچ ہیں بڑی خوشی کی بات کہ پانچ ہلکے بھائی متوجہ رہے ہیں متوجہ رہے ہیں ہمیں رہبری لینی ہے جو کمی بیشی ہے اس کا یہ مذاکرہ ہے کام ہمارے پاس امانت ہے کام ہمارے پاس امانت ہے صحیح ہو اچھا ہو تو اس کے اچھے نتائج ہوں گے تو اس لیے آپس میں یہ تو ہم سب کی کمی بیشی جو ہے ہماری سب کی پورے ضلع کی کسی مسجد کے میں اچھا ہے وہ بھی ہمارا ہے شکر کریں گے کہیں کمی ہے تو وہ ہمارا ہے استفار کریں گے جی کچھ فرما رہے تھے آپ نہیں ایسا پہلے بیچ میں ایسا ہوتا تھا کہ پرچی مسجد سے جاتی تھی ہاں۔ اور اس کی کارگزاری بھی باقاعدہ لی جاتی تھی ابھی کارگزاری لی جاتی ہے کہ بھائی تعلیم ہوئی نہیں ہوئی کتنی مستورات تھی لیکن اس کے بارے میں یہ پرچی نہیں بیچتے کہ بھائی آپ کے یہاں یہ استقبال یعنی ایک کڑی چھوٹ گئی یہ کام مسجد کے جماعت کے مشورے کے بغیر ہو گیا نہیں یہ ہوا نا تعلیم تو فضائل عمل کی ہی ہوتی ہے نہیں وہ تو وہی ہوگی تعلیم تو وہ تھوڑی سا دوسرے دن سے کوئی دوسری شروع ہو جائے گی لیکن مسجد کی جماعت کے مشورے کے بغیر یہ کام ہو گیا ایک مدت تک چلے گا یہ پھر پتا نہیں وہاں کیا ہوگا وہ آپ کو پتا نہیں ہوگا نہیں وہ پہلے کرتے تھے بس ایسے ہی چھوٹ گیا ہے ہاں مستورات کا ہمارا کام جو ہے وہ مردوں کے مشورے سے چلے گا نہیں وہ چاہے ایک دن بھی کرے کوئی حرج نہیں کبھی کسی جگہ کو ہاں، نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک دن میں اگر سہولت ہے بھائی محلے کی عورتوں کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ ہم کو جمعرات کے دن سہولت ان کے معمولات ہوتے ہیں عورتوں کے بھی باز ہے بدھ کے دن کپڑے دھونے کے ہوتے اتوار کو کہیں جانے کا ہوتا ہے ایسا ویسا بہت سی جگہ ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف سے کہ یہ محلے والی عورتوں کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سہولت ہے کہ اتوار کے دن ہو یہ بھی کہ اتوار کے دن ہو یہ بھی کہ اتوار کے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں پانچوں جگہ اتوار کیونکہ تعلیم تو ان کو کرنے کی ہے ہم کو تو ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں ایک دن متکلم دے کر بات ہی کروانی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے وہ ایک دن میں کریں یا سہولت کسی محلے والوں کو یہ ہے کوئی اتوار کے دن یا زیادہ جڑے گی تو اتوار کر دیا کہیں پیر کو زیادہ جڑے گی وہاں پیر کر دیا بس اتنا ہے کہ ہمارا مستورات کا کام جو ہے مسجدوار جماعت کے مشورے سے ہو مسجدوار جماعت کے مشورے سے ہو اس لیے جو بھی وہاں پر تعلیم استقبال اور یہ طے کرتے ہیں چھ صفات کا مذاکرہ مزیدار جماعت یہاں سے پرچہ لکھ کر بھیجیں اس مطابق وہاں پر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کی کارگزاری ان سے منگوا کہ اسی پرچے میں پیچھے لکھ کر بھیج دیا کہ اس مرتبہ تعلیم میں اتنا مجمع تھا ماشاء اللہ عمل ہو گئے تو, تو یہ قابو میں رہے گا ورنہ اگر یہ نہ ہوا مسلسل ان کی نگرانی سے مزیدار جماعت کے مشورے سے نہیں ہوا تو تھوڑی مدت تک وہ چلے گا پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے گا وہ ہمارا مردوں کا کام اگر تھوڑا نگرانی سے باہر جاتا ہے تو قابل قابو ہو جاتا ہے اور اس میں بھی پورا اہتمام کریں کہ جو بہنیں جو ہیں جو بہنیں اچھی طرح سے کتاب پڑھ لیں استقبال کر لیں شروع میں عملہ نہیں ہوگا دھیرے دھیرے بنانا ہوگا نہیں ہے تو ان کا وقت لگوا ہے ان کا وقت لگے تاکہ ان کے اندر یہ استعداد پیدا ہو اور مستورات کی تعلیم جو ہے ہلکے اس طرح سے بیس پچیس تیس مکان ہے چالیس مکانوں کے بیچ میں ہلکا ہو گیا تعلیم وہاں تاکہ ان کو پہنچنا بھی آسان ہو اور سہولت کے ساتھ ایک ایک گھر کی بہن آسانی سے پہنچ جاوے اس طرح کی ترتیب دے کر اپنی تعلیم کے حلقے بناویں لیکن مستورات کے کام کو سو فیصد مسجد وار جماعت کی نگرانی میں رکھیں اور ان کے متکلم جو ہے وہ تو ہلکے کے مشورے میں طے کر یہی ہوتا ہے کہ مسجد والے طے کر لیتے جب پانچ چھ ہفتے کے بعد بیان ہوتا ہے وہ کون طے کرتا ہے ویسے ہمارے یہاں تو اکثر متکلم ہمارے یہاں ہی ہے تو ایک دوسرے یعنی دوسری سوسائٹی کے دوسری سوسائٹی میں ایک سوسائٹی کی دوسری سوسائٹی میں جاتے ہیں اور کبھی کبھار بڑا تقاضا ہوتا ہے تو ہلکے کا مشورہ یعنی ہمارا شہر کا مشورہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم رکھتے ہیں یعنی ویسے آپ وہ اب مسجد میں ہی کر لیتے اس کو ہاں مسجد میں نہیں گا مسجد وار جماعت جو ہے اس کو اس تقاضے کو لے جائے کہ ہلکے کے مشورے آپ کا کون سا ہلکا ہے دس نمبر دس نمبر یعنی جمبو سر اور شہر یہ تو جو ہفتہ واری مشورہ ہوتا ہے نا ہفتہ واری مشورہ ہوگا یا پنچ کوسا ہوتا ہوگا نہیں ہفتہ واری شہر کا مشورہ دیہاتوں میں پنچ کوسا ہوتا ہے تو بوسے میں بھائی ہمارے یہاں آئندہ ہفتے تین جگہ مستور پہ بات متکلم طے کرے یہاں سے تو اس میں منجے ہوئے ساتھی پرانے ساتھی جو مستورات میں ڈھنگ کی سلیقے کی بات کر لیتے ہوں ایسے ساتھیوں کو طے کرے اور ان کے ساتھ ایک دو ساتھی ساتھ میں جا مستورات میں جو ہے ایک خالی متکلم کو اکیلے کو بھی نہ بھیجیں مستورات کی متکلم جو جائیں گے بات کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک تو آدمی ساتھ میں بھیجیں اور بیان کرنے والا بھی مجھا ہوا آدمی ہو جو ذرا ڈھنگ کی سلیقے کی بات جو بزرگوں نے مصرات میں بات کرنے ایمان یقین کی بات گھر میں عمل قائم کرنے کی بات گھر میں دعوت تعلیم سے عمل زندہ کریں اور بچوں کی اچھی تربیت کریں اس لائن کے مذاکرہ کرنے والا مجھا ہوا آدمی ہے ان سے اور اس کے ساتھ دو آدمی بھیجیں جو مسجد والے طے کر لیں کہ بھائی متکلم آئیں گے ان کے ساتھ کون چلے جائیں گے دو آدمی مسجد والے یہ دو آدمی ان کے ساتھ چلے جائیں گے لیکن متکل ان کے حلقے میں طے ہوں تو تو ہمارا کام جو ہے صحیح ترتیب پر باقی رہے گا اور وہ بات چلے گی جو بزرگوں کی طرف سے چلائی جا رہی اور نہ پتا نہیں کیا کیا باتیں بھی ہوتی رہے گی اور پتا بھی نہیں ہوگا چلے گا ہلکا چل رہا اس لیے آپ حضرات اس کو مشورے میں لاویں ان کی تعلیم مشورے سے طے کریں اور متکلم شاید دس متکلم آپ کی مسجد میں اور آپ کی دوسری کسی مسجد میں کوئی متکلم نہیں وہ دس کو ہی طے کرنا ہے لیکن اس کو طے کہاں کریں گے شہر کے مشورے میں یا شہر کا مشورہ تو شہر کے مشورے میں جیسے بھی آپ کا نظام ہے متکلم جو ہے وہاں طے کریں اور مستورات کی تعلیم اور وہاں کون ان کو شہر صفات کا مذاکرہ کرے گا وہ مسجد وار جماعت طے کرے ان کو پرچے میں لکھ کر پہنچا دیں اور پرچہ ان کو ایسے وقت میں پہنچا دیں جلدی پہنچا دیں تاکہ وہ تیاری کریں جس کو کتاب پڑھنے تعلیم جس کے ذمہ آئی ہے وہ دو چار پانچ سفید دیکھ کر جاویں تاکہ وہ صحیح پڑھ سکے کہ مجمع کے سامنے اس کو پرچہ ملا ہے تعلیم سے پندرہ منٹ پہلے یا تعلیم میں تعلیم والے گھر پرچہ وہاں آنے کے بعد پوچھا بھائی کس کے ذمہ تھا کہ ان کی تعلیم اس لیے آگے سے ان کو پہنچاوے تاکہ وہ فکر مند ہوں اور مستورات کو متفقر کریں مردوں کے راستے سے کہ وہ بھی تعلیم کے لیے دعوت چلاوے اور محلے کے ہر گھر ٹھیک ہے خوشی محلے کے ہر گھر میں تعلیم زندہ کرنا یہ ہمارا بہت بڑا ہدف ہے بہت بڑا کام ہے روزانہ کی ہماری ملاقاتوں کے علاوہ مستورات کو متفقر کریں کرے کہ وہ تعلیم میں آنے والی بہنوں کو فکر مند کرے وہ اپنے گھروں میں تعلیم کرے جیسے جمعہ میں بھی ہمارے امام صاحب کرتے ہیں تو وقتاً فوقتاً جمعہ میں اس کو عمومی مجموعے میں ترغیب ہوگی اور ہر مہینے اس کا تفقت کریں گے تو تو ہم کو پتا چلے گا کہ اس مہینے میں کتنے گھر بڑھے گھٹے بھائی بات سمجھ رہے ہیں ماہانہ مشورہ ہر مہینے ہوتا ہے اور ہر مہینے اس کی کارگزاری ہوتی ہے کہ ماہانہ مہانا میں کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے بھی لے کر آئیں گے پچاس ہو رہی ہے دس بڑھائیں گے ساٹھ کریں گے تو ہر مہینے اس کا تفقت کریں گے گھر گھر جا کر اور وہی گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہوگا وہ تو تو اس میں ہر مہینے تفقت ہوگا تو ہم کو پتا چلے گا کہ کتنے گھروں میں تعلیم بڑھی ہے گھٹی ہے کمزوری ہے تو ان کو ترغیب دے دیں گے اس لیے اس کی کوشش کر اور یہی ہمارا ایک بنیادی عمل ہے جس کے ذریعے سے ہماری معاشرت میں دین آئے گا ہمارے بچوں میں بیوی میں پوتوں میں نواسوں میں اور ہمارے گھر کے رہن سہن میں آئے گا ورنہ عبادتیں جو ہے عبادات کے راستے سے دین داخل ہوتا ہے عقائد و عبادات کے راستے سے اور معاملات اور معاشرت کے راستے سے دین نکل جاتا ہے اس راستے سے فرار ہو جاتا ہے اس لیے کوشش کریں اور بہت ضرورت ہے خصوصاً اس زمانے میں بے رہ روی کا دور ہے معاشرے میں دین لانا بہت بڑی ہماری ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے اپنے بیوی بچوں کا ذہن ہموار کرنا اور ان کے اندر حضور والی اور صحابہ والی مبارک زندگی کو منتقل کرنا یہ بہت بڑی ہماری ضرورت ہے اور ان کا ذہن ابھی سے ہموار کریں بچوں کا بچیوں کا پوتوں کا نواسوں کا بقول حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اپنے گھر میں تعلیم شروع کر دو ورنہ تم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے اپنے ہی گھر میں بے گھر تو ایک ساتھی کہہ رہے تھے میں نے جب مولانا سے سنا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہہ رہے کہ آدمی اپنے گھر میں بے گھر کیسے ہوگا پھر کا ایک مطلب ہم لوگ ملاقاتوں میں جا رہے تھے تو ہمارے محلے میں فجر کے بعد ایک حاجی صاحب گھر کے باہر کرسی لگا کر تلاوت کر رہے تھے تو وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب صبح کا وقت ہے یہ گاڑیاں آتی جاتی ہیں دھول اڑ رہی ہے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرو تو میں گھر میں بیٹھا تھا لیکن وہ پوتوں نے آ کر ٹی وی چلا دی میں نے ان کو کہا بند کرو تو انہوں نے کہا دادا تمہیں باہر چلا جاؤ تو پھر میں باہر آ گیا کیا کروں تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس دن مولانا کا وہ جملہ سمجھ میں آیا کہ تم اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو جاؤ تو اس لیے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے ہم سب کی ہم سب کی ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں وہ ہم کو پتا کرنا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری فکرت بہت آسمان پر اڑ رہی ہے لیکن ہماری بیوی کی فکر کیا ہے وہ ہمیں پتہ کرنا ہوگا ورنہ دو سال چار سال کے بعد بچے کی بچی کی شادی کا مسئلہ آئے گا تو ٹکرا ہوگا پھر وہ کہے گی ایسا کریں گے ہم کہیں گے ایسا کرنا اور پھر وہی بات ہوگی کہ اپنے گھر میں کہ بیوی بچوں کی ٹیم بن جائے گی اور ہم اکیلے رہ جائیں گے تو اس لیے دنیا میں بھی مصیبت ہوگی اور آخرت میں جواب دینی ہوگی ہمیں ہمیں جواب دینا ہوگا اس لیے ابھی سے ہموار کریں ماحول کو سازگار کریں لے کر بیٹھے معاشرت میں دین لانے کی کوشش کریں سنت ہے زندہ ہو گھر میں کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان بچھا نہیں بچھائیں بسم اللہ بولے نہیں بولے ہیں اور ابھی اللہ کا فضل ہے کہ مکاتب ہمارے ہیں تو وہاں بسم اللہ سکھا دیتے ہیں اور درمیان کی دعا کھانے کے بعد کی دعا دیتا لیکن معاشرت کی جو سنتیں نا لباس ہیں ہمارا رہن سہن ہے گھر میں حیا ہے پردہ وہ شریف فریضہ ہیں پردہ جو ہے نا پردہ وہ شریف فریضہ ہے اس کے لیے اپنی مستورات کو اپنے ساتھ لے جا کر تین تین دن لیں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے اس جب وہ اللہ نکلتی ہیں شریف پردے کے ساتھ جاتے ایک ماحول میں رہتی ہے تو بہت ساری عورتیں انہوں نے توبہ کر لی اور شریف پردے میں آ گئی برقع سادے کر دیے بہت سے فیشنیبل برقعے تھے جماعت میں گئی ان کا ذہن بنا برقع سادہ پہن کر آ گئے اس کی ہمیں کوشش کا اپنی بچیوں کو اپنی نواسی ہیں پوتی ہیں سمجھا بیٹا برقع تو اصل حیا کے لیے ان کو دیکھ کر خالی ایسے ہی ٹال نہ دینے ورنہ یہی اسی راستے سے پھر خواہشات کی زندگیاں شروع ہوتی ہے اور بے حیائی شروع ہوتی ہے اور گھر سے ہی بے حیائی کے کام شروع ہو جاتے آم متن جو ہے نا آم متن ابھی جو زینا جو ہے نا زینا وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے چچا زاد بھائی ہے ماموزاد بھائی ہے زاد بھائی ہے خالہ زاد بھائی ہے محلے کے لڑکے ہیں پڑوسی ہیں دوست ہیں بے تکلف آمد و رفت ہے سب کے گھر میں سب کے گھر میں مد و رفت ہے اللہ نے پردے کو فرض کیا ہے اور ازواج متحرک کو اس کا پابند کیا ازواج متحرک کو قرن اول میں تو ہمارے اس زمانے میں ہم کیا کریں گے اپنی معاشرت میں دین لانے کی کوشش زوم بنا رہے ان کا کہ بھائی ہمارے گھر میں حیا ہو شرم ہو بلکہ گھر بنائیں گے تو گھر ایسا بنائیں گے کہ پردہ رہے انجینئر سے ایلیویشن نہیں لائیں گے ہم اس کو دیں گے کہ بھائی ایسا کرو تاکہ گھر کی وہ جو بناتے ہیں کیا کہتے ہیں آگے اوپر پہلے اس پر بنا دیں جو بالکنی تو اب وہ ایسی بالکنی ہے کہ عورتیں تو سمجھ رہے ہم گھر میں ہیں اور باہر سے تو شو روم بنا ہوا ہے عورتوں کے ہم تو گھر میں ہیں وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم گھر میں ہیں تو دوپٹہ بھی نہیں ہے اور بے تکلف گھوم رہی ہے پھر رہی ہے پہلے تو لوگ پہلے ابھی اسی ہمارے دور میں اسی زمانے میں لوگ جو ہے پردہ ایسا موٹے کپڑے کا لٹکاتے تھے کھڑکیوں پر بھی کہ بھائی گھر میں عورتیں مستورات اندر اور اب ایلیویشن ایسے کھلے ہو گئے کہ بالکل نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی کچھ نہیں ہے وہاں جالیاں ہیں خالی اور وہاں نہ پردہ ہے نہ باریک پردہ ہے نہ موٹا پردہ ہے اور حیا کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے اپنی معاشرت میں دین لانے کی کوشش اور اس کا راستہ یہ گھر کے طالب اسی سے ذہن بنے گا ان پھر عورتیں خود پردہ لٹکائی پہلے تو وہ دیکھتی نہیں کہ کون سی چادر کالی ہے پیلی ہے پردہ لٹکا دیتی تھی کہ بھائی پردہ ہونا چاہیے گھر میں عورتیں دروازے پر تان دیتی تھی پردہ اب پردے بھی فیشن کے ہو گئے پردے بھی فیشن کے نظر ہو گئے کہ ایسا پردہ ہے جس میں پردہ ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ اور زیادہ لوگوں کی نظروں کو اس طرف مائل کرنے کا سامان بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے گھروں سے اس کی ابتدا ہوگی اچھی کریں گے تو اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے گا دعوت کے دعوت کے کام کرنے والے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے ہم لوگوں کے لیے اچت محلے میں گلی میں لوگ ہم کو خاص نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے سر کی ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ٹوپی رکھی تو ہمارے گھر کا پردہ دیکھ کر لوگ پردہ بھی کریں گے ہم اپنے آپ کو نمونہ سمجھے گا ہم لوگوں کے لیے نمونہ اس لیے احتیاط سے رہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض مقتدا لوگوں کے لیے بہت سارے جائز کام بھی جائز نہیں ہے مقتدا لوگوں کے لیے اور اس میں مثال ایک مرتبہ ہے کہ ابو بھجن رضی اللہ نے وضو کر رہے تھے تو انہوں نے یہاں تک پنڈری پیر دھویا یہاں تک تو ایک انصاری نوجوان ان کے پیچھے کھڑا تھا تو انہوں نے کہا ابو را پیر تو یہاں تک دھویا جاتا ہے تو انہوں نے پیچھے دیکھا اور کہا مجھے پتا نہیں تھا بھائی کہ تم یہاں یہاں کھڑا ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو یہاں کھڑا ہے تو میں یہاں تک ہی ٹوٹا پھر کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے حدیث سنی ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ ان کے وضو کے اعضا کی روشنی کی وجہ سے پہچانے جائیں گے میرے دل میں آیا کہ ذرا زیادہ دوں تاکہ قیامت میں میری پنڈلی تک روشن رہے تو مبا کام ہے ناجائز نہیں جائز ہے لیکن کہ مجھے پتا ہوتا تو یہاں ہے تو میں یہاں تک نہ ہوتا اس لیے علماء نے لکھا کہ بعض جائز کام ہوتے بیوی کو اپنے اسکوٹر کے پیچھے بٹھانا ناجائز نہیں ہے لیکن میں پورے پردے کے ساتھ بٹھا کر لے جاتا ہوں لیکن محلے کے دوسرے لوگ تھوڑی سمجھے گے کہ پردے کے ساتھ وہ تو بغیر پردے کے بھی بٹھا کے پھریں گے ارے بات سمجھیں سمجھ تو ہم لوگ احتیاط کریں گے کہ بھائی چلو رکشے میں دس روپے دے دیں گے اپنے پاس کار نہیں ہے بھائی غریب آدمی ہے جن کے پاس سے وہ تو کار میں بٹھا لیں اب کار میں بٹھایا تو وہ بھی کا پیچھے بٹھائے گا اس میں آگے زیادہ لوگوں کی نظر پڑتی آگے زیادہ کوئی مجبوری نہیں ہے تو آدمی بھائی چلو رکشا لے لیں رکشے میں چلے جا رہے یا اور کوئی تدبیر کر لیں اور کوئی تدبیر کر لیں تاکہ ہم اس کا ذریعہ نہ بنے ناجائز نہیں بھائی رات میں اندھیرا تھا کوئی بس وہ تھا کوئی اور سواری نہیں تھی ضرورت پڑی بٹھا لیا تو کوئی ناجائز بھی نہیں لیکن محلے میں ایسی فضا کہ جوان لڑکے پھر جوان لڑکیوں کو لے کر پھرنا شروع کریں گے ابا لے جا رہے ہیں امی کو تو بہو نہیں لایا ہے نوجوان لڑکا شاپ میں وہ اس کے بغیر پردے کے اسکوٹر پر بٹھا کے گھما رہا ہے پورے محلے پوری بستی میں اس کو گھما رہا ہے پوری بستی کے جوان اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس لیے کوشش اپنی معاشرت میں دین لانا ہے معاشرت میں دین پر دین کو جو استقامت ہے تو وہ دین باقی رہتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آسان ترکیب یہی ہے کہ اپنی عورتوں کو اپنے بچوں بچیوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو حکایت و صحابہ سنا برابر اور فضائل صدقات کے ابواب سنا ہوئے تاکہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو وہ تو سنتے سنتے اپنے آپ پیدا ہوگا سنتے سنتے اپنے آپ پیدا وہ خود سے سادگی کا مطالبہ کریں گے وہ خود سے حیا اور شرم کے افعال اور اس کے ایسے کپڑوں کا مطالبہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور اس کی ابتدا ہمیں اپنے گھر سے کرنی کہاں سے کرنی ہے اور اس میں ہمیں ہمارے بہت سے جذبات دبانے پڑیں گے بہت سارے ہمارے جذبات اور بہت سے موقع پر ہمیں قربانی دینی پڑے گی جانی مالی تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو وجود دے دے گا کریں گے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرماوے بھائی ایک ساتھی کہیں سے آؤ نا گشت بتاؤ کیسے ہو رہا ہے ایک مرتبہ چھ ہفتے آٹھ ہفتے کوئی جیسا ہو کہیں سات ہفتے کہیں چھ ہفتے میں ترتیب ایسی بنا لے کہ وہاں ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ ہوئی ایک مرتبہ بات کر لی پھر مکان بدل دے ہاں ایک مرتبہ بات ہو تو بھائی تشریف ہے کیا تشریف ہے کیا ہمارا تھوڑا کام باقی اٹھارہ نمبر سے آ جاؤ اٹھارہ نمبر سے بھائی جلدی آ جاؤ اٹھارہ نمبر سے آ جاؤ آ جاؤ آپ کیا گشت پہلا دوسرا گشت کتنے لوگ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہمارے یہاں مسجد اور جماعت کے بیس ساتھی ہے اور وہ ہمارے گشت کے دن میں اگلے دن میں جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے اس میں مشورہ کر لیتے ہیں کام کی ترتیب کے اعتبار سے کہ بھائی اعلان کون کرے گا اور جش کے آداب کون بیان کرے گا درمیانی بات کون کرے گا آخری بات کون کرے گا اور جو مطالبہ ہوتا ہے اس کے مطابق تشکیل دو نمازوں کے بیچ کا پورا وقت جی، پورا وقت فارغ ہوتا ہے ماشاء اللہ کتنی جماعتیں بناتے ہیں کے لیے ہماری جماعت ایسے موقع میں جب ساتھی زیادہ ہوتے ہیں تو دو جماعتیں بناتے ہیں عموماً ایک جماعت ہماری مکمل بنتی ہے اور سارے کے سارے ساتھی جو ہوتے ہیں پندرہ ساتھی وہ پورا وقت الحمدللہ للہ فارغ ماشاء اللہ ماشاء اللہ گش کے بعد بات کتنی دیر کرتے ہیں گش کے بعد بات سے پندرہ بیس منٹ کرنے ہیں پھر تشکیل کے بعد دعا کے بعد ختم تو بعد میں کیا بات ہوتی ہے مطلب بعد میں ایمان یقین کی بات ہوتی ہے اور پھر جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق تشکیل ہوتی ہے اور مقامی پانچ صاحب کی تشکیل علم و ذکر کی اکرام مسلم اخلاق خلاف نیت کی وہ بھی بات ہوتی ہے جی ہاں کہ خالی ایمان یقین کی ہوتی ہے ایمان یقین کی بھی ہوتی ہے اس کے میں و ذکر بھی آ جاتا ہے اور اخلاق پر بھی بات ہوتی تو پندرہ منٹ میں سب ہو جاتا ہے پندرہ منٹ میں مختصر طور پر ہوتی ہے جسے تفصیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی جامع اور مانے جی للہ اچھا آپ کے گھر سے نقد جماعت کبھی بنتی ہے نقد جماعت گھر سے تو نہیں بنتی ہے لیکن اگر دو ہفتہ ہو ہمارے تین دن کا تو اس میں نقد جماعت سے شکل نکل جاتی ماشاء اللہ اور آپ کے تین دن کی کتنی جماعتیں جاتی ہماری تین دن کی جماعت ہر مہینے ایک جماعت جاتی ہے کتنے بجے روانہ ہوتی ہے ہماری جماعت تقریباً دس بجے روانہ ہو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں صبح ہی روانہ ہو جائے بہت ترکیب بھی دیتے ہیں اور ساتھیوں کو فکر بھی دلاتے ہیں کم سے کم دس بجے تک میں جماعت روانگی کی بات کتنی کرتے ہیں جی روانگی کی بات کرتے ہیں کتنی دیر کرتے آدھا گھنٹہ اور واپسی پر کارگزاری واپسی پر کارگزاری بھی لیتے ہیں کتنی کرتے ہیں کارگزاری وہ ساتھیوں کو جانا ہوتا ہے اس لیے پندرہ بیس منٹ کی کارگزاری کر کے پھر اس کو روانہ کرتے ہیں اور ان سے واپسی کی بات بھی کرتے ہیں کارگزاری کے بعد جی وہ کتنی دیر کرتے ہیں واپسی کے بعد ان کے لیے ان کو ترغیب دیتے ہیں مقامی کام پر جمنے کی اس لیے بات کتنی دیر کرتے ہو وہ دس منٹ تک پندرہ منٹ کارگزاری اور جی۔ دس منٹ وہ جی۔ پچیس منٹ جی یہی یعنی کرتے ہیں جی اچھا ان کو جلدی ہوتی ہے اس لیے پچیس منٹ کرتے ہیں جی اور جلدی نہ ہو تو جلدی نہ ہو تو اگر ساتھی ایک زیادہ فکر والا ہوتا ہے تو زیادہ بات کرے گا تو شہدے بات سے تھوڑی بات زیادہ ہو جاتی ہے یعنی جس کے ذمے آوے اس کے اوپر ہے نا فکر والا ہو تو زیادہ کرے نہیں وہ بات مرتبہ بڑھ جاتی ہے ورنہ عام طور پر پندرہ بیس منٹ میں بیس پچیس منٹ میں یہ دونوں باتیں ہو جاتی واپسی میں آ کر کیا کرنا ہے اور آپ کیا کر کے اس کی تعلق جاری لی جائے تو اس لیے میں سمجھ جاتے ہیں سب سمجھ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے یہ باتیں مذاکرے میں آتی کیا چیز تشریف رکھا پہلے یہ باتیں مذاکرے میں آ چکی ہیں کہ روانگی واپسی ہماری کتنی دیر ہو ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ اگر بات ہوتی ہے تو روانگی کی بات تفصیل سے پوری جاتی ہے ہمارے یہاں تقریری سلسلہ نہیں ہے افام و تفریح میں ایک تو تقریر ہوتی ہے اور ایک سبق ہوتا ہے مدرسے مدرسے میں سبق میں کیا مدرس کے ذہن میں کہ مجھے یہ بات اپنے طلبہ کو سمجھانی ہے تو ایک ایک بات کو بازے مرتبہ